وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او قال والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في ابلی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ حضرات علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامی کرام فاضل سابق مقرر سے جلسے کا عنوان اور مقصد آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کن حالات سے مجبور ہو کر منتظمین جلسہ نے بادل ناخواستہ اس جلسے کو منعقد کیا حضرات بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں بڑا عجیب و غریب یہ زمانہ ہے آزمائش کا امتحان کا اور فتنوں کا پہلے جو فتنے آتے تھے فتنوں کی شکل میں آتے تھے طے تھا یہ ابو جہل ہے طے تھا یہ ابو لہد ہے یہ اتبا ہے یہ شیبا ہے یہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہے یہ عبداللہ ابن سبا ہے یہ یہودی کتا ہے یہ عیسائی کتا ہے یہ طے کی باتیں لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ اب جو فتنے آ رہے ہیں اب جو حالات آ رہے ہیں وہ حق کے لبادے میں اور حق کا لباس اور اسلامی لباس پہن کر آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بازار میں ایک میڈ ان چائنا آپ کو چیزیں ملیں گی اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو میڈ ان جاپان اور made in U S A ہوں گے چائنا آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کی مصنوعات کی وہ نقالی کرتا ہے ابھی جاپان سے بن کر چیز کسی ملک کی بندرگاہ تک نہیں آتی اس کی وہ نقالی کر لیتا ہے آپ کو نوکیا کا جون سا ماڈل چاہیے چائنا میں سستے داموں میں ملے گا اور دونوں چیزیں اگر سامنے رکھ دی جائیں ورجنل اور ڈوپلیکیٹ کو کچھ زیادہ ہی یہ چیخے گا اور چلائے گا اور لگے گا کہ جاپان کا مال اور یو ایس اے کا مال گھٹیا ہے اس میں چمک ہوگی رونق ہوگی بھڑکیلا پن ہوگا اور جب کھول کر دیکھیں گے اور آدمی جب استعمال کرے گا تب اس کا بھانڈا پٹے گا آج یہی بات ہے جو فرقے باطل اور یاد رکھیے کیوں آواز کم کر دی آپ غیر مقلد اہل حدیث جو فرقہ ہے یہ مسلمانوں کی جماعتوں میں اور مسلمانوں کے فرقوں میں من جملہ جماعتوں کے اور من جملہ فرقوں کے ایک فرقہ نہیں ہے یہ متعلقہ اور وہ متعلقہ جس کو لاکھوں مرتبہ اس کو طلاق دی گئی یہ متعلقہ یہ باطل فرقہ ہے کئی ہمارے علماء جیسے ہمارے منتظم جلسہ بھی بار بار کہہ رہے تھے رفع دین میں اختلاف نہیں خراف کلفل امام میں اختلاف نہیں یہ سراسر دھوکہ ہے اگر علم اربا کی کچھ چیزوں کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کے اندر مشابہت اگر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقانی فرقوں میں اور دائرے اسلام میں جو جماعتیں ہیں من جملہ جماعتوں میں وہ ایک جماعت اللہ کی قسم ہرگز اس کا شمار نہیں نہ کھا نہ ہے اور اس صورت حال میں قیامت تک نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے ہم کس کے امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن سیدنا آدم علی نبی علیہ سلا وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاط تو تک جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا چاروں کتابوں پر ایمان لانا توریت پر زبور پر انجیل پر سر ابراہیم پر سرح موسا پر لازم ہے یا نہیں اگر کوئی کہتا ہے میں تمام پیغمبروں کو مانتا ہوں آخا کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا حضرت موسا کو نہیں مانتا حضرت سلیمان کو نہیں مانتا حضرت لوٹ کو نہیں مانتا اللہ کی قسم سجدہ کرتے کرتے سر پھوٹ جائے اس کا ایمان اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے اب اگر کوئی کہے کہ ہم اور عیسائی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں ہم اور یہودی حضرت موسا پر ایمان لانے والے ہیں جو مشابہت عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ سلام وسلام پر ایمان لا کر ہمارا ان سے تعلق ہے اور جو یہود و نصارہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہم لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر ہمارا ان یہود و نصارہ سے جو رشتہ ہے اور ہمارا ان عیسائیوں سے جو رشتہ ہے میرے اللہ کی قسم یہی معاملہ ہے رفع دین کا یہی معاملہ ہے قرات خلف الامام کا کہ اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمانوں سے مشابہت قائم کرنا چاہے اور مسلمان اس کو اپنا سمجھنا چاہے جو سری غلطی کر رہا ہے آج کا عالم آج کا مسلمان ان کو دیکھا دیکھی کہ سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں آمین زور سے کہہ رہے ہیں کرا کل پل امام کر رہے ہیں یہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہم اور وہ بھائی بھائی ہیں کچھ ذرا سا اختلاف ہے تو پھر عیسائی اور ہم بھی تو بھائی بھائی ہیں کچھ ذرا سا اختلاف ہے یہود و نصارہ اور ہم بھی تو بھائی بھائی ہیں یہ سب سے پہلے مد نظر رکھیے کہ دنیا کے باطل فرقوں میں ریجیکٹ فرقوں میں مردوت فرقوں میں ملعون فرقوں میں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی تان و تشنی کی جنہوں نے اولیاء کرام کی توہین کی جنہوں نے حدیث کا مذاق اڑایا جنہوں نے قرآن کی تفسیر برائے کی جنہوں نے اللہ کے دین کا کھلواڑا کیا میرے رب کی قسم وہ ہمارے نہیں ہو سکتے اور قیامت تک وہ نہ ہو سکیں گے آج یہ حق کا لوادہ پہن کر یہ محمدی دین ہے تم لوگ حنفی ہو تم لوگ شافی ہو تم لوگ مالکی ہو تم لوگ ائمہ کی پوجا کرتے ہو تم لوگ شرک کرتے ہو جب قرآن کھلا ہے جب حدیث کھلی ہے تو قرآن سے کیوں نہیں حکم لیتے حدیث سے حکم کیوں نہیں لیتے دیکھو ہمارے پاس اتنی اتنی روایتیں ہیں ہمارے پاس اتنے اتنے ذخیرے ہیں آج مراٹھی میں ترجمہ ہے آج انگریزی میں ترجمہ ہے آج کنڑ میں ترجمہ ہے آج ملیالم میں ترجمہ ہے یہ رحمانیت شریعت کے اندر نہیں ہے یہ ملا گری نہیں ہے یہ مولوی گری نہیں ہے یہود تباہ ہوئے اور عیسائی تباہ ہوئے نصارہ تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیش رووں کو اپنے مذہبی جو ہے رہنماؤں کو خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ تم نے تمہارے مفتی کو اربابا من دون اللہ بنا لیا تم نے ابو حنیفہ کو اربابا من دون اللہ بنا لیا جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ ہم نے قرآن کو آسان کیا جبکہ نبی نے فرمایا تَرَتْتُ فِيكُمْ أَمْرَئِن لَن تَذِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کہ میں تم ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو نبی نے قرآن کو بیان کیا نبی نے سنت کو بیان کیا نبی ابو حنیفہ کو بیان کر سکتے تھے نبی امام شافی کو بیان کر سکتے تھے نبی چار ائمہ کو بیان کر سکتے تھے جس نبی نے امام مہدی کے آنے کی بشارت دی جس نبی نے دجال کے آنے کے بارے میں اطلاع دی جس نبی نے قرب قیامت آنے والی نشانیوں کو بتایا دیتے کہ امام کے پیچھے چلو اس کی تخلیق کرو یہ باتیں کہہ کر ایک تبلیغی جماعت کا کارندہ بیچارے بوریا لے کر بستر لے کر جان و مال کی قربانی دے کر یہ اپنے جو ہے وطن کو چھوڑ کر اولاد کی قربانی دے کر سروں پر ہاتھ پھیر کر جنت کی ہوروں سے ان کا نکاح کروا کر اور جنت کے حور غلمان کی بشارت سنا کر اور جنت کے وعدے بتا کر اور جہنم کی وعیدے بتا کر بے چارے کو ایک شرابی کو ایک کبابی کو ایک داڑی منڈے کو ایک زانی کو ایک جواری کو اللہ کے گھر لے آتے ہیں بے چارہ پڑتا ہے ذکر کرتا ہے حضرات اولیاء کرام کے واقعات کو پڑھ کر دین کی طرف راغب ہوتا ہے اور دین کا دائی اور دین کا مبلغ بننے کی کوشش کرتا ہے اب جب تیار ہو گیا چولہا اور اس پر توا رکھ دیا گیا اور ہانڈی رکھ دی گئی تو پھر اپنا یہودیت کا عیسائیت کا مسالہ ڈال کر بھیا جو تم نماز پڑھتے ہو یہ محمدی نماز ہے یہ شافی نماز ہے کل داڑھی مڈا تھا تو, کہاں تھا جب زنا کے انٹے میں تھا تو کہاں تھا جب شراب کے اندر لت پت تھا تو کہا تھا جب سوکھ کی وبا کے اندر ملوث تھا تو تجھے یاد نہیں آیا محمدی نماز شافی نماز حنفی نماز کیا کرنا چاہتا ہے تو تو کیا کرنا چاہتا ہے کیا مطلب ہے محمدی نماز کا کیا محمد ہے شافی نماز کا بیچارے کو اتحیات نہیں آتا درود پاک نہیں آتا وضو کی اور غسل کی سنتیں فرائض اس کو پتا نہیں اب اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے دیکھو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امام الانبیاء ہے ایک نماز یہ لے کر آئے اور ایک نماز امام شافی لے کر آئے ایک نماز امام مالک لے کر آئے اس ظالم حرامی چور کتے نے ان کرام جنہوں نے دین کی تشریح کی جنہوں نے اشتہاد کا حق ادا کیا اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے انہوں نے مسائل کا انبار لگایا احسان عظیم کیا امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر انہوں نے ان کو اللہ کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں دشمن بنا کر کھڑا کر دیا کہ جیسے انڈیا پاکستان کی میچ ہوتی ہے گویا نماز کے اندر ابو حنیفہ کی امام شافی کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میچ ہو رہی ہے ایک نماز آخا دے رہے ہیں ایک نماز ابو حنیفہ دے رہے ہیں ایک نماز صدیق و فاروق دے رہے ہیں ایک نماز امام شافی دے رہے ہیں بے چارہ شراب سے توبہ کر کر سود سے توبہ کر کر آیا نمازی تو بن گیا تھا لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ خناس کا بچہ اللہ فیسو سدور الناس من الجنتی والناس جس شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور جس کو میرے اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا وہ کدالی کا جاننا لکلی نبی جن ادوا شیاتین السی ول کہ یہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جناتی شیطان ہوتا ہے ایک انسانی شیطان ہوتا ہے حرام زادہ یہ جو جناتی شیطان ہوتا ہے آیتل کرسی پڑھو بھاگ جاتا ہے لاہور پڑھو بھاگ جاتا ہے اوز باللہ پڑھو فیدا قرآت القرآن فس نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یہ بھاگ جاتا ہے یہ غیر مقلد کی شکل میں ملک وکٹوریا کی نسل کے اندر مسجدوں کے اندر اللہ کے کعبے کے اندر صفا مروا کے درمیان مینا میں مزدلفہ میں ریاض الجنہ میں مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں بیچارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا غبار اور ان کی شرارتیں لے کر آتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو کہا گیا اللہ فی صدور الناس من الجنتی والناس کے یہ وہ ہیں جو بس سے پیدا کرتے ہیں یہ محمدی نماز ہے یہ احمدی نماز ہے یہ شافی نماز ہے یہ حنفی نماز ہے کائنات میں سب سے پہلے دنیا میں کسی امام کو اور کسی امام مشتحد کو نبی کے مقابلے میں جس نے کھڑا کیا وہ انگریز کی نسل تھی وہ ملک وکٹوریا کی اولاد تھی کہ جنہوں نے ائمہ بمقابلے نبی کو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا ان اگر میں کہتا ہوں کہ دور دور تک اگر ان غیر مقلدوں کے کانوں کے اندر آواز جا رہی ہو اور کیوں آواز کم کرتا ہے ایک حلال کے نسخے سے اگر وہ پیدا ہوئے ہو اللہ کے قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اپنے آپ کے اندر صحیح مانوں کے اندر اہل حدیث کہتے ہو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک عمل بتا دو سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کا کوئی ان کے مسلک کا ایک طریقہ بتا دو کہ وہ چیز قرآن کے خلاف ہے اور وہ مسئلہ حدیث سے ہٹا ہوا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کے دلوں میں اللہ کا جتنا ڈر تھا اللہ کا جتنا خوف تھا ان کے دلوں کے اندر آخرت کا جتنا خوف تھا آج چودہ سو تیس سال کے بعد آنے کے بعد تم دعویٰ کرتے ہو ہم قرآن سمجھیں گے ہم حدیث سمجھیں گے ابو حنیفہ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی امام شافی کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی امام مالک کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی امام احمد ابن حمل کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی بے وقوف کہیں کے فتنوں کے زمانے کے اندر ملک کے وکٹوریا سے اہل حدیث کا لقب الاٹ کروا کر اور ان سے جائیدادیں لے کر ان سے القاب لے کر اور جب انگریز سر زمین کے اندر انہوں نے ظلم و ستم کا ننگا ناچا تھا اور ہمارے اکابرین ہمارے علماء ہمارے اسلح اعلان جہاد ان کے خلاف کیا تھا اور پتاوا دیے تھے ایسے موقع پر تیرا حسین بٹالوی الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کر کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جہاد کرنا حرام ہے کیا صدیق حسن نواب کب بنا جب اس نے ملک بھوپال سے اس نے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد اس کو نواب صدیق حسن کہا جانے لگا کون تھے جو جائیدادیں لینے والے تھے کون تھے جو شمس العلماء کا اور عارف العلماء کا کتاب لینے والے تھے کون تھے انگریزوں کی موافقت کے اندر جو ہے فتوے دینے والے تھے اور کتابیں لکھنے والے تھے اب یہ نسل قرآن سمجھے گی اور یہ نسل حدیث سمجھے گی اور اکابرین اور اسلاف نے جو قرآن سمجھا تھا جو حدیث سمجھا تھا وہ گیا سب پانی میں یہ سب سے پہلی شرارت تھی یہ ملک وکٹوریا کی اس ناجائز اولاد کی کہ انہوں نے ایم اربا کو اکابرین کو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا یہ مقابل نہیں تھے ہمارے فاضل مقرر نے بتایا کہ شریعت متحرہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں آپ آخری نبی ہیں آپ آخری پیغمبر ہیں کیا کر رہا بھیا ڈالی پنکھا لگائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا آخر مسائل کے اندر اشتہار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک نماز دے دی جاتی ایک روزہ دے دیا جاتا اختلاف کیوں دیا گیا اشتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی اصل بات یہ ہے کہ آپ سنیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں پہلے جو پیغمبر آتے تھے یا تو مخصوص قوم کے لیے آتے تھے یا تو مخصوص طبقے کے لیے آتے تھے یا مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے یا مخصوص وقت کے لیے آتے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر نسل انسانی کے لیے مشرقی ہو مغربی ہو عالم ہو جاہل ہو امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو تمام کے لیے یوہنس انی رسول اللہ علیکم جمیا آخر کیوں اختلاف دیا گیا ایک طریقہ دے دیتا اللہ تبارک تعالیٰ نے زہر میں چار رکاتے رکھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مغرب میں تین رکاتے رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کوئی اختلاف نہیں اللہ نے فجر کے اندر دو رکاتے رکھی کوئی دیڑھ نہیں پڑتا کوئی سوا دو نہیں پڑتا زہر کی کوئی تین نہیں پڑتا کوئی ساڑھے چار اور پانچ نہیں پڑتا تو پھر یہ اختلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں رکھا اللہ تعالیٰ ہی نے تو رکھا حراط خلف امام کا رفع زین کا سینے پر ہاتھ باندھنا کا ہاتھ مونڈے تک جائے ہاتھ کانوں کی للکی تک جائے یا ہاتھ جو ہے کاندھوں تک آئے یہ کیوں رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے وجہ کیا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نبی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا حضرت موسا کو کلیم اللہ بنایا جتنے پیغمبروں کو پیغمبری ملی اور جتنے نبیوں کو نبوت ملی اور جتنے رسولوں کو رسالت ملی اللہ کی قسم میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے آپ نہ ہوتے یہ سورج کی حرارت نہ ہوتی آپ نہ ہوتے یہ ستاروں میں چمک دمک نہ ہوتی آپ نہ ہوتے یہ پھولوں میں مہک نہ ہوتی آپ نہ ہوتے یہ سمندر کی روانی نہ ہوتی آپ نہ ہوتے یہ آسمان ہم پر سایہ نہ بنتا آپ نہ ہوتے یہ زمین بچھونا نہ بنتی اللہ کو بے پناہ پسند ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آقا کے حکم کی کوئی نافرمانی ذرا برابر کرے اگر ذرا برابر آقا کی کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال بھڑک اٹھتا ہے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے عذاب کا شکار کر لیتے ہیں کہ تو میرے محبوب کی اور تو میں نے جسے اپنا منتخب رسول بنایا اس کی تو نافرمانی کرتا ہے اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جب آرام کر رہے تھے نماز کے لیے جگانے کی نوبت آئی تو ایک صحابی سے کہا کہ آپ جگا دیجئے تو صحابی نے کہا کہ آپ تو خیر کے معاملات کے اندر سبقت کرنے والے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں جگاتے آپ نے فرمایا اگر میں جگاؤں اور اس نے نیند کی حالت میں کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جو شان رسالت اور شان نبوت کے منافی ہے تو اس کا ایمان اور اعمال اللہ ضبط کر لیں گے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کے دل کو پھیس پہنچانا ان الدین اللہ و رسول اللہ اللہ دنیا وال اللہ فرماتے ہیں نبی کو جو تکلیف پہنچائے گا اللہ کی لانت اور ہمیشہ کی فٹکار اس پر ہوگی تو اب اگر یہ طے کر دیا جاتا کہ آپ اپنے سینے کی تیسری ہڈی تک تدبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں ایک انچ اور ایک بال کے برابر آپ کی انگلی نیچے ہو جائے گی یا آپ کی انگلی اوپر چلی جائے گی خدا جانے کتنی نمازیں آپ کی اکارت ہوں گی اور ناقابل قبول ہوگی اور نہ صرف ناقابل قابل قبول ہوں گی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے کہ میرے محبوب سینے کی تیسری ہڈی تک اپنی انگلیوں کو اٹھاتے تھے اور تم نے یوں اٹھایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو فلیکسیبل عبادت دی کہ کہیں وہ قطع کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے کبھی آپ نے سینے تک کبھی آپ نے مونڈوں تک کبھی آپ نے کان کی للکی تک آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رس کے وقت ہاتھ اٹھایا تاکہ میری امت خدا جانے کس حالت میں ہو مرض کی حالت میں ہو غفلت کی حالت میں ہو اور اس کا خیال کاروبار میں لگا ہو تو ان تینوں حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں میری سنت سے موافقت ہو جائے گی تو میری امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی اور شروع شروع کے اندر جب یہ نماز آئی تو اس کے اندر تلاب کو رکھا گیا تھا پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے اندر کہا گیا من لہو امام المام الامام قرات اللہ کے مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اب اگر یہ گیا جیسے کہ میں ہوں حنفی المسلک ہوں آپ کے محلے کے اندر آیا اب دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ امام کے وقفہ دینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اگر میری زبان سے سورہ فاتحہ نکل گیا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ کہ میں حنفی المسلک ہوں لیکن پڑھ لیا تو چونکہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے صحابہ کرام نے کیا ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میری یہ ادا نبی کی ادا سے موافق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اجر مرحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرما لیتے ہیں تو لہذا جو چیزیں متعین ہیں مثال کے طور پر زہر کی چار رکاتے اب اس کے اندر ائمہ کرام کو اشتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب فجر کی دو رکھاتے اس کے اندر عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مسائل کہ جن مسائل کے اندر تعارض ہے اور جن مسائل کے اندر اختلاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے فرمایا کہ آپ ان سے آ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا کرو تو حضرات صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسئلے کو حل کر لیا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو وہ مقام ملا وہ درجہ ملا کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے ان کی تکلیف کی جاتی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے فقہ کے مسائل پوچھے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے مسائل پوچھے جاتے تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کے مسائل پوچھے جاتے تھے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا خود اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ آپ کو یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے کیسے آپ مسئلے حل کریں گے فرمایا کہ قرآن سے کہا کہ اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے نہ ملے حضرت ماس ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کہ میں اللہ کے قرآن اور صحابہ کرام کے عمل اور سنت نبوی کو سامنے رکھ کر میں قیاس کیا کروں گا میں اشتہاد کیا کروں گا اگر قیاس برا ہوتا اگر اشتہاد بری چیز ہوتی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیتے اور فرماتے اے معاذ آگے قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے تعریف کی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ کو شاباشی سے تھپایا تو یہ طریقہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو تو بھیجا ہے پیغمبروں کو تو بھیجا ہے بغیر کتاب کے ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب رسول کی تائید اور اس کو موقع کرنے والا ہوتا ہے حضرت موسا علیہ سلاط و سلام رسول تھے آپ پر توریت نازل کی گئی لیکن حضرت ہارون علیہ سلاط و سلام نبی تھے انہوں نے حضرت موسا علیہ سلاۃ و سلام کی نبوت کی تائید کی اور توریت کی انہوں نے وہ تشریح جو حضرت موسا علیہ سلاط و سلام نے کی ہے آج جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے آپ کس سے مسائل لے لیں اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کھلی ہوئی ہیں آپ رسائی لے لیں پھر آپ کلفل امام لے لیں طلاق کے مسئلے لے لیں سود کے مسائل لے لیں حلال و حرام کے مسائل لے لیں مجھے یہ بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کوئی کتاب کو نازل کیا ہو اور کتاب کو سمجھانے والا نہ بھیجا ہو توریت کو بھیجا اور توریت کو سمجھانے والا نہیں بھیجا اللہ نے انجیل کو بھیجا انجیل کو سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور کو بھیجا اور نازل کیا اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام وسلام السلام کو نہیں بھیجا کیا اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے کہ تم کو زبان نہیں آتی جو زبان کے ماہر تھے جو عربی زبان کے سوار تھے جو اپنی اونٹوں کے حسب و نصب پشتوں تک سینکڑوں پشتوں تک اور گھوڑوں کے حسب و نصب سینکڑوں پشتوں تک ہمیں دادا کا نام اور زیادہ سے زیادہ دادا کے باپ کا نام کا پتا ہے لیکن یہ علوم عربی زبان کے اتنے ماہر تھے کہ بات کرتے تھے عربی زبان کے شعر و شاعری کے اندر بات کیا کرتے تھے آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر مداری سے عربیہ کے اندر اس زمانے جاہلیت کی شاعری کو کتابی شکل کے اندر دے کر عربی ادب کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے آج ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کلام پاک کو نازل کیا عہد پر نازل کر سکتا تھا اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ سور پر قار سور میں رکھ سکتا تھا جبل رحمت میں رکھ سکتا تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلا نبی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بیان کیا وہی علی محمل کتاب اولحکمہ کے پیغمبر کا مقصد نبوت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تشریح کرے وہ کتاب اللہ کو بیان کرے کہ علی میم ذالکل کتابوں کے کیا معنی ہیں السلاب کے کیا معنی ہیں الزکات کے کیا معنی ہیں اہل عرب عربی کو سمجھتے تھے ابو جہل بھی سمجھتا تھا ادبا بھی سمجھتا تھا شیوا بھی سمجھتا تھا فاروق بھی سمجھتے تھے صدیق بھی سمجھتے تھے لیکن کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کے ایک ایک حرف کے بارے میں ایک ایک آیت کے بارے میں ایک ایک زبر اور زیر کے بارے میں کیا آپ نے وضاحت نہیں فرمائی کیا آپ نے تشریح نہیں فرمائی کیا صحابہ کرام بے وقوف تھے الحاظ بلّہ سم الحاظ بلّہ کیا ضرورت تھی اور پھر کیا آپ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام نے اپنے طور سے حتہ طبی نقم الخیت البیس من الخیت الاسود کے ایک کالا اور ایک سفید تاگے کے فرق ہونے تک تم سحری کر سکتے ہو کیا صحابی جو رضی اللہ عنہم و رضو ان کا کتاب ملا وہ صحابی جو نبی کی اقتدا کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا وہ صحابی جو نبی کی مجلس کے اندر بیٹھ کر نور نبوت سے منور ہوا کرتا تھا وہ صحابی جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا وہ صحابی جس کے بارے میں فرمایا جس نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا وہ جنتی اور جس نے ان کو جس نے میرے محبوب کو دیکھا اگر ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا یعنی تعبیم اور پھر ایمان کی حالت میں پردہ فرما گئے وہ جنتی یہ صحابی جب اس آیت پاک پر عمل کرنا چاہا تو تکیے کے نیچے انہوں نے دو تاگے رکھ لیے ایک سفید تاگا اور ایک کالا تاگا وہ ایک لمبا واقعہ ہے میں مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سفید تاگے سے اور کالے تاگے سے مراد اور مانا غلط لے لیا اللہ کا طرف سے اللہ کی طرف سے یہ مانا مراد ہے اور یہ مطلب مراد ہے میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کی نسل انسانی میں حضرات صحابہ کرام کو صحبت نبی کے لیے اور خدمت نبی کے لیے جن کو متعین کیا گیا کلام پاک کے معنی اور مطلب سمجھنے کے اندر ان سے جب اپنی طرف سے سمجھنا چاہا بھول ہو گئی اب یہ ملک وکٹوریا کی نسل انگریز کی پیدا کی ہوئی قوم ائمہ کی دشمن اولیاء کی دشمن آج اگر اپنے طور سے حدیث سمجھنا چاہے اپنے طور سے قرآن سمجھنا چاہے ہم منع نہیں کرتے ہم منع نہیں کرتے ابو حنیفہ تیرے باپ کا محتاج نہیں ہے امام شافی تیرے باپ کا محتاج نہیں ہے لاکھوں لوگ ہیں جب میں غفیر ہے جو ان کی تباہ کرنے والی ہے جو ان کی تقلید کرنے والی ہے جو کرے گا وہ راہ راس پر چلے گا وہ سراط مستقیم پر چلے گا ہم کہتے ہیں اے ملون کیا تیرے اندر کلام پاک کے معنی سمجھنے کی صلاحیت ہے کیا تو حدیث کی قسموں کو جانتا ہے حدیث ناسک حدیث منسوخ حدیث مرفو کیا جانتا ہے کیا تو نہیں جانتا سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسا ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ غیر اہل ہوں گے اور وہ کام کرنے لگیں گے یعنی کہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے سفید کوٹ پہن کر سرجری کرنے لگیں گے لائر نہیں ہوں گے ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے کالا کوٹ پہن کر اپنے آپ کو ایڈوکیٹ سمجھنے لگیں گے اور لائر سمجھنے لگیں گے آج انگریزی ترجمہ پڑھ کر آج تیلگو اور مراٹھی ترجمہ پڑھ کر یہ اپنے آپ کو مفسر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو محدث سمجھتے ہیں بتائیے یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے بتائیے یہ حدیث کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے صحابہ کرام محتاج تھے نبی کے کلام پاک کے سمجھنے میں حدیث کے سمجھنے میں آج یہ للو بنجو یہ کھیت کا ملی کہ جس کو دنیا کی طلب ہے اور دنیا کا پجاری ہے اور سہرت کا پجاری ہے جس کے آبا اور اجداد کی تاریخ نہایت گندی ہے اور نہایت جو ہے بدنما داغ ان کے دامن پر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو باطل فرقے ہیں ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی ذات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کتابیں لکھنے کے بعد کتابوں کو مٹا دیتے ہیں احمد رضا نے جب امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر گستاخی کی ہدائی بخشش کے اندر ہدائی بخشش کے اس نسخے کو ختم کر دیا گیا علماء دیوبند اٹھے اور انہوں نے اس نسخے کو شائع کیا اور احمد رضا خان کی کھینچائی کی اور غلام احمد قادیانی نے جس نے کبھی اپنے آپ کو مریم کہا اپنے آپ کو عیسا کہا اور کبھی اپنے آپ کو عورت کہا کبھی اپنے آپ کو مرد کہا کبھی اپنے آپ کو اللہ کہا کبھی اپنے آپ کو پیغمبر کہا وہ کتابیں اس طریقے سے اس نے چھپا دی جس طریقے سے بلی پاخانہ کرنے کے بعد چھپا دیتی ہے یہ ہمارے علماء دیومن کے سرخیل تھے کہ انہوں نے ان کتابوں کی نشت ثانیہ کی اور پھر اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہاری نزل البرار کے اندر تم نے حیث کے تعلق سے کیا کہا ہے تم نے نفاس کے تعلق سے کیا کہا ہے تم نے چوہے کی مینیو کے تعلق سے تم نے کے تعلق سے تم نے خون کے تعلق سے تم نے منی کے تعلق سے تم نے چھپا دیا ہوگا لیکن ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے ان کتابوں کی نشت ثانیہ کی اور اشاعت ثانیہ کی اور <coughs> تم کھڑے ہوئے امام شافی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں اور تم جو ہے للو پنجو کے بچے اشتہاد کے میدان کے اندر آئے اور تمہارا اشتہاد کس قسم کا سامنے آیا نہیں مجبور مت کرو اپنا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے اور اپنی آل اولاد اور اپنا حسب و نصب کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھو جس طریقے سے حضرات صاحب کرام نے سمجھنے کی کوشش کی تابعین نے سمجھنے کی کوشش کی تب تابعین نے ہمارے اسلاف نے ہمارے اکابرین نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نرسنگ ہوم کے اندر آپ نے اپنی ماں کو داخل کیا اپنی بیگم کو داخل کیا پیشنٹ کو داخل کیا وہاں آپ نے اگریمنٹ پیپر پر دستخط کیا لاکھ کوشش کی آپریشن ہوا سرجری ہوئی لیکن انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم نے علاج کے لیے پیسہ دیا تھا اور فارم بھرا تھا اب انتقال ہو گیا قانون یہ ہے کہ آپ کو پورا پیسہ دینا پڑے گا لاش آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی لیکن ایک سڑک چھاپ ڈاکٹر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک سفید کوٹ پہن کر پتلون پہن کر وہ دوائی دیتا ہے سر کا درد بھی دور ہو جاتا ہے بخار بھی دور ہو جاتی ہے ملیریا اور ٹائیفائڈ بھی دور ہو جاتا ہے اب اگر کوئی محکمہ صبح کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دے کہ فلاں سڑک چھاپ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ شواہد پیش کرے کہ میں نے فلاں مرض کو دور کر دیا میں نے بخار کو دور کر دیا میں نے جسم کے درد کو دور کر دیا حکومت اس کی ایک نہیں سنے گی باوجود یہ تھے وہ صحیح علاج کر رہا ہے وہ غلط علاج کر کر معاوضہ بھر رہے ہیں یہ صحیح علاج کر کر یہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے یہی بات تو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ مستحد جو ثواب نیت کے ساتھ اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اشتہاد کا اسے ثواب دیتے ہیں اور ایک صحیح مسئلہ سامنے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں اور اگر خدا نہ کرے مستحد سے خطا ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے ایک اجر اشتہاد کرنے کا ضرور اسے ملتا ہے یہ سڑک چاپ غیر مقلد بغل کے اندر انگریزی ترجمہ اور ہندی ترجمہ سلفی ترجمہ سعودی طرف جا کر قطر جا کر دبئی جا کر سلفی علماء نے کہا کہ دیکھو ان کی کتابوں کے اندر من گھڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں فضائل اعمال کو دکھایا گیا کسی فقیر کے واقعے کو اور کسی اللہ والے کے واقعے کو فضائل اعمال فقہ حنفی کی کون سی کتاب ہے اور فقہ حنفی کا کون سا مسئلہ اس پر رکھا گیا ہے بے وقوف بنانے کا کام ہے بے وقوف بناتے ہیں وہ ایک ترغیب کی ایک ترغیب کی کتاب ہے اور جس کے بارے میں بخاری شریف کی خود روایت ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث امبنی اسرائیلا ولاح حرج کہ تم بنو اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سفیان سوری کا واقعہ امام غزالی کا واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ فرید الدین گن شکر کا واقعہ مجھے یہ بتاؤ کیا بنو اسرائیل کے واقعات سے گئے گزرے ہیں کسی جس بخاری کا بخار تمہیں آیا ہوا ہے اور بخاری کی رٹ لگائے ہوئے ہو اسی بخاری شریف کی روایت ہے حدیث امنی اسرائیل ولا حرج حضرت شیخ نے اگر ترغیب اور ترغیب کے طور پر کوئی واقعہ بیان کر دیا تو اس میں آپ کے پیٹ کے اندر مڑوڑ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ فقہ حنفی کی کون سی اساس ہے کون سے دارلوم میں اس کو پڑھایا جاتا ہے کون سے مدرسے میں یہ کتاب داخل نصاب ہے لوگوں پیسہ کمانے جاتے ہو دولت کے حریث اور لالچی بن کے جاتے ہو دولت لے کر آؤ اسلاف کو کیوں گالیاں دیتے ہو اکابرین کو گالیاں کیوں دیتے ہو اپنے عقیدے کو غلط کیوں کرتے ہو سوچو سمجھو کہ یہ وہ فرقہ کہ جس کو غیر مقلدوں کا فرقہ کہا جاتا ہے اہل حدیث کا فرقہ کہا جاتا ہے کیا ان کے اندر اشتہاد کی صلاحیت ہے کیا ہر کسی کو یہ قرآن سمجھنے کی ہر کسی کو یہ حدیث سمجھنے کی جو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی میں کا لال ایک نقطے سے پیدا ہوا ہو یہاں آئے میں بخاری شریف کھولوں گا ایک روایت وہ پڑھ کر متن کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ اور اس کے و رجال کی فن کے ساتھ اور حدیث کی قسموں کے ساتھ کیا کوئی بیان کر سکتا ہے ارے کمینوں دنیا کے ہر فن کے لیے اس کے ماہرین کی ضرورت ہے الیکٹریشن کا کام کرنے کے لیے اس کا ڈپلوما ضروری ہے اور نل کا کام کرنے کے لیے اس کا ڈپلوما ضروری ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کام کرنے کے لیے اس کا ڈپلوما ضروری ہے یہ دین اتنا گھٹیا ہو گیا یہ دین اتنا سستا ہو گیا کہ سوپ کھا کر ماں کا چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے والا سوالات پیغمبروں کی داڑھی پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والا یہود و نصارہ کے لباس پہننے والا ماں کا نافرمان باپ کا نافرمان جورو کا غلام آج قرآن کی وہ تشریف کرے گا مدارس بند ہو چکے ہیں نبی کے نائب مر چکے ہیں دارالفتا کو تالا لگ چکا ہے کیا نہیں لگتا یہ عیسائی یہودی کتے یہ امریکہ کے نمائندے ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر ہم منع نہیں کرتے یقیناً قرآن کہتا ہے وہ رقد قرآن ذکری ہم نے قرآن کو آسان کیا آ دیکھ تیرے بچے کو ایک ایڈمیشن کے روپیے کی ضرورت نہیں ڈونیشن کی ضرورت نہیں جو کپڑا پہن کر تو مجھے مدرسے میں بھیجے گا میں مفتی کا تاج پہنا کر تیرے گھر واپس کروں گا میں حافظ کا تاج پہنا کر تیرے گھر واپس کروں گا سردیوں میں کمبل دوں گا گرمیوں کے اندر میں اسے پنکھا دوں گا میں عالم کا لقب دوں گا میں مفتی کا لقب دوں گا میں قاری کا لقب دوں گا میں علامہ کا لقب دوں گا یہ مانا ہے ولاخد یس قرآن ذکری کے آنا کہ مدرسوں کے اندر کلام سیکھ لغت کو سیکھ اور سرف کو سیکھنا نہو کو سیکھنا بلاغت کو سیکھنا گرامر کو سیکھنا تب جا کر مانا معلوم ہوگا کہ سنت کس کو کہتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں قرآن کا کون سا حصہ قابل عمل ہے کون سا حصہ وہ ہے جو قابل عمل نہیں ہے حدیث کون سا حصہ قابل عمل ہے یہ مانا ہے یہ مانا نہیں ہے کہ سود لیتے ہوئے حرام کاری کرتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے اور سے نیچے پینٹ کو لٹکا کر چوٹی کا بھنگی کا کام کرتے ہوئے مفسر قرآن بن جائے اگر کوئی ایسا کتا اور کبیلا مفسر قرآن ملک وکٹوریہ کا بچہ بنتا ہے میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں من مانی تشریح کریں گے تو آپ نے فرمایا من فل برائی ہی فلیطا من النار آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں شریعت کے بارے میں اگر کوئی اپنے رائے سے کوئی بات کا اظہار کرے گا کہ بات سچی ہو یا بات جھوٹی ہو یہ بات کا مسئلہ ہے اے وہ آدمی اے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں بزرگوں کا دامن نہیں ہے ائمہ کا دامن نہیں ہے اسلاف کا دامن نہیں ہے اشتہاد کی صلاحیتیں نہیں ہیں کلام پاک کو سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں حدیث کی قسموں کو وہ نہیں جانتا وہ آدمی جو قرآن اور حدیث کا ٹھٹا کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا فل تبوا میں قد مینندار کہ پہلے اپنا ٹکانا وہ جہنم میں بنا لے بعد میں وہ کلام پاک اور حدیث پاک کے بارے میں اپنے طور سے رائے کا اظہار اظہار کرے اپنے طور سے اظہار خیال کرے ہدا یہ دین کوئی شریعت نہیں یہ دین کوئی مذاق نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا اور اس کے اندر اتحیات سکھایا اتحیات کے اندر السلام علیہ ایوہ النبی ایک صحابی نے جب اس کو اپنے دوسرے صحابی کے سامنے اس کو سنانا چاہا تو السلام علیہ کا ایوہ رسول کہہ دیا حالانکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے صاحب کتاب آپ پر اللہ کا کلام قرآن شریف کو نازل کیا گیا صحابی نے آپ کا اصلی مقام آپ کا اصلی درجہ بیان کیا لیکن سامنے والے صحابی نے مکہ لے کر سینے پر مارا اور کہا کہ خبردار میرے محبوب میرے آخا نے ایوہ نبی سکھایا ہے تیرے باپ نے اور کس نے تجھے حق دیا کہ ایوہ رسول تو کہہ دے جب کہ آپ کا حق تھا لیکن صحابہ کو اور صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی شریعت متحرہ بڑی نازک ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں بڑی حساس ہیں اس میں اگر ذرا برابر کوتاہی ہوگی اگر ذرا برابر غلطی ہوگی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بھی سنتی یہ نہیں کہا علیکم بھی حدیثی یہ یاد رکھیے کہ یہ جو نام الاٹ ہوتے ہیں نا یہ شافی نام جو الاٹ ہوا ہنفی نام جو الاٹ ہوا مالکی نام جو الاٹ ہوا یہ من جانی اللہ ہے تو جل کر مر جا کل گئی رکم تو جل کر مر جا راک ہو جا ہمیں شان ہے ہمیں فخر ہے کہ دنیا کی لاکھوں نسل انسانی اگر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھامی ہے آج تک تھامنے والی ہے امام شافی کے دامن کو تھامی ہے آج تک دامن کو تھامنے والی ہے ایسا نہیں کہ دل بدلی کا کام الیکشن کے موقع پر ضمیر فروش ایمان فروش سیاسی کتے کرتے ہیں یا رنڈی اپنے بسترے کو پلٹا کرتی ہے بدلا کرتی ہے جس مرد کو دیکھا اس کو اپنانا چاہا ہم نے ایک کو مانا تھا ایک کو مانے ہیں اور ایک کی مان کر چلیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نبی کے مقابلے میں نہیں آئے یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں آئے انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان چنا انہوں نے کلام پاک کی جزیات اور حدیث پاک کی جزیات انہوں نے ہمارے سامنے رکھی اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں ان کے مبارک قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر نصیب فرمائے ہم جو ہے کبھی نذیر حسین کا دامن کبھی اس نواب صدیق کا کبھی حسین بٹالوی کا ارے چار فرقے تو پوری دنیا میں پیٹ کے اندر مروڑ ہو رہا ہے یہ غیر مقلدوں کے فرقے جن علاقوں کے اندر ہیں ان کے اندر دس جماعتیں ہیں دس مکتب فکر ہیں اشتہاد کی چابی اور ہر ایک کو مستحد انہوں نے بنا دیا اب ذاکر نائک اس وقت ان کا امام ہے جب مر کر چلا جائے گا کبھی جھگا والا کبھی امامے والا کبھی لوٹے والا کبھی تصویر والا کبھی مسواک والا ان کو امام وہ بنا تھا جس نے غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑا کر تحفے کے اندر پچیس روپے اور ایک مسلح بطور ہدیے کے یہ لیا تھا وہ کم سے کم اس کے سر پر امامہ تھا اور جبا تھا اب جو آیا ٹائی والا آیا کوٹ والا آیا پتلون والا آیا پیش ٹی وی والا آیا اب پھر یہ چلا جائے گا کوئی چڈی والا آئے گا پھر وہ چلا جائے گا کوئی چولی اور باڑی اور لنگے والا آئے گا ہمارا امام ایک تھا ان کا مسلک ایک ان کی کتابیں ایک ان کا طریقہ کار ایک ان کے اصول ایک ان کے فروغ ایک تیرے پیٹ میں مڑوڑ ہو رہا ہے ہمارے شہر بنگلور کے اندر تیرے غیر مخلدوں اور غیر مقلدوں لا مذہب ٹولے کی دسیوں شکلی ہیں ایک جو ہے دکنی ٹولہ ہے ایک قصاب کا ٹولہ ہے ایک چار مینار کا ٹولہ ایک جو ہے آٹھ مینار کا ٹولہ ایک ٹولہ ہے کہ سعودی کا چاند دیکھ کر یہاں عید کرتا ہے ایک فرقہ ہے کہ ٹی وی کے اندر حرم کی نماز کو آن کر کر تاب امام کے کہہ کر وہ جو ہے اسی نیٹ ورک سے یہ کام چلاتا ہے اشتہاد کی چابی کیا مل گئی لگے گا کہ کل یہ سالی کو حلال کر دے گا لگے گا یہ مالی کے مکان کی عورت کو حلال کر یہ اشتہار کی چابی مل گئی اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تیرے ہر آئے دن مسائل نت نئے مسائل نت نئے چیزیں پیدا ہوتی رہتے ہیں اور نت نئے امام پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک امام سے تیرے پیٹ کے اندر یہ مڑوڑ پیدا ہو گیا ایک فقہ سے ایک اصول سے ایک ضابطے سے اور ایک کی تخلیص سے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کو راضی کرنے کے لیے اور وہ بھی وہ لوگ جن کے اندر اشتہاد کی صلاحیتیں نہیں ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہر کوئی آدمی ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلے امام شافی کے نقش قدم پر چلے دم ہے تجھے کلام پاک کو سمجھنے کا اور تجھ میں طاقت ہے استطاعت ہے حدیث کو سمجھنے کی تو کر کون منع کرتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے اس لیے کھانا یا تو پکا کر کھانا یا نہیں کوئی پکاتا ہے اس کا پکا ہوا کھانا اب یہ کہتا ہے لا مذہب تولا نا جی ہم پکائیں گے بھی نہیں اور پکا ہوا کھانا یہ شرک ہے بھوکا مر پل موتو بھى کم کپڑا اگر کوئی سل رہا ہے سلا ہوا پہننا یا نہیں اگر سینا جانتا ہے تو خود سی کر پہن لینا نہ جی مجھے تو سینا نہیں آتا اور ڈائلر سے اور جو ہے درزی سے کام لینا یہ شرک فی درزی ہے شرک فی الخیات ہے لنگا مر تیری شرمگا کو دکھاتا پھر لالا رام کو ساری دنیا اس کی پوجا کرتی رہ, کر, کرتے رہے گی نہ یا تو حاکم ہوگا یا تو محکوم ہوگا یا تو بادشاہ ہوگا یا تو محکوم ہوگا نہ جی ہم تو حاکم نہیں ارے محکوم نہیں ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو تو باغی ہوگا تو غدار ہوگا تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تجھے پھانسی دے دی جائے گی ارے مرد ہے عورت نہ جی نہ یہ ہے نہ وہ ہے ہم کیسے تکلیف کریں گے مردوں کی ارے عورت عورت نہ ہم کیسے عورت ہے ہماری شرمگا جو ہے مردوں جیسی ہے ہم کپڑے مردوں جیسے پہنتے ہیں نہ یہ وہ تو پھر ہجڑوں کی زندگی گزار آج اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو گالی دینے کی وجہ سے اولیاء کو گالی دینے کی وجہ سے ائمہ کو گالی دینے کی وجہ سے ان کو ملوم کر دیا ان کو مردود کر دیا کہ یہ ہجڑوں والی زندگی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے محبت سے ہٹی ہوئی لانت کی تو پڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ایک ہزار آدمیوں کے اندر ایک غیر مقلد بیٹھ جائے جو اولیاء کرام کو گالیاں دینے والا ہو اور ائمہ کرام کو بت قرار دینے والا ہو اور تکلیف کو شرک قرار دینے والا ہو میرے رب کی قسم اس کے چہرے کی نحوست سے میں بتا دوں گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو خواجہ کے معنی ہجڑا کہہ کر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دینے والا ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ کر کہ ان کے خانخواہ کے اندر بیاس ہوتی تھی اور ان کے اندر چوما چمتی ہوتی تھی اللہ نے ان کے چہرے کے نور کو چھین لیا ہے میرے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر غیر مقلف لا مذہب لے کا آدمی جس نے قرآن کا ٹھٹا کیا جس نے حدیث کا ٹھٹا کیا جس نے ملک وکٹوریا کے زمانے میں ان لوگوں کو چھیڑا جاتا تھا ان لوگوں کو ستایا جاتا تھا وہاں بھی وہاں بھی کہہ کر کہ یہ کہیں ان کو جو ہے بدنما داغ نہ لگ جائے کہ ہمیں کوئی مجاہد آزادی نہ کہے ہمیں کوئی انگریز کا غدار نہ کہے ہمیں کوئی انگریز کا بے وفا نہ کہے ہمیں کوئی ملک کا دشمن نہ کہے میرے اللہ کی قسم آج بھی برطانیہ کی میوزیم کے اندر برطانیہ کی لائبریری کے اندر وہ دستاویزات موجود ہیں اور اس کا عکس اور اس کا زیرت دارلوم دیوبند کی شیخ الہند اکیڈمی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ملک وکٹوریا کے پاس اپنا سپاس نامہ پیش کر کر اہل حدیث کا نام الاٹ کروایا ورنہ ان کو اس سے پہلے وہاں بھی کہا جاتا تھا اس وقت عجیب ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی وہ چیزیں نبی کا قول نبی کا فیل نبی کی تقریر اس کو حدیث کہتے ہیں نبی نے کہا حدیث نبی نے کیا حدیث نبی کے سامنے کچھ ہوا اور نبی نے خاموشی اختیار کی یا غزب کا اظہار کیا حدیث تین چیزوں کا مجموعہ ہے نبی نے کہا نبی نے کیا یا نبی کے سامنے ہوا اور نبی نے ایکشن اور ریاکشن اس کے سامنے کیا ہم اہل حدیث نہیں ہیں ان نکاح من حدیث ہی نہیں ان نکاح من سنتی علیہ بھی سنتی ہے علیہ بھی حدیثی نہیں ہے ماں انا علیہ و اصحابی ہے ماں انا علیہ و حدیثی نہیں ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر جو ہے ان کی پکڑ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ نام دے دیا حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد لا مذہب والا علماء کی توہین کرنے والا بزرگان دین کی توہین کرنے والا فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دفن کیا گیا ہو قبر کھود کر میں دکھا سکتا ہوں کہ اللہ نے اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیا ہوگا اللہ نے اس کے سینے کو موڑ دیا ہوگا ساری زندگی نبی کی سنتوں سے بغاوت کیا قرآن سے بغاوت کیا اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب نے ہے ایک انگور کا باغیچہ ہے میں اس گھیت کے مالک کے پاس جاتا ہوں انگور کے باغیچے کے مالک کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں مالک صاحب مجھے انگور دیجئے مجھے گنا دیجئے وہ انگور دیتا ہے وہ مجھے گنا دیتا ہے میں کھا رہا ہوں ایک ملک وکٹوریا کا بچہ آتا ہے ایک لا مذہب والا آتا ہے اس نے کہا کہ بنگلور کا مہمان مراٹھا کے علاقے میں آ کر آپ کے علاقے میں آ کر انگور کھا رہا ہے اور گنا کھا رہا ہے اور اس نے رات کی تاریخ کے اندر شب مارا اس نے انگور لیا اور اس نے گنا لیا بظاہر اسی باغ کا انگور میں بھی کھا رہا ہوں بظاہر اسی جو ہے کھیت کا گنا میں کھا رہا ہوں اور وہ کھا رہا ہے دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے شافی حضرات امام شافی رحمت اللہ علیہ کی تکلیف تمہیں مبارک ہو اور تم کائنات کے کچھ نصیب ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے اندر سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القد اللہ والے اور بزرگ اور قطب عالم کا دامن تم نے تھام رکھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا رفع دین آپ کا قرات خلف الامام اور آپ کا آمین بل جہر امام شافی رحمت اللہ علیہ حدیث کے قزانے کو سامنے رکھ کر اشتہاد کا نتیجہ ہے اور یہ غیر مقلد مقلدین جو رفع دین کرتے ہیں غیر مقلدین جو قرآن قلق امام کے قائل ہیں اور آمین بل جہر کے قائل ہیں یہ چوری کیے ہوئے ہیں شافی خانے سے کبھی امام مالک کے گھر سے کبھی امام احمد کے گھر سے جب دیکھتے ہیں شب خون مار کر چوری کر لیتے ہیں ان میں کوئی ایک پیدا نہیں ہوا جس کے اندر شری نقطۂ نظر سے اشتہاد کے اوساف اور مستحدانہ اوساف پیدا ہوئے ہو یہ امام شافی تھا یہ امام مالک تھا یہ امام ابو حنیفہ تھا یہ امام احمد ابن حنبل تھا رحمہ اللہ تعالی اللہ نے ان کے کے اشتہاد کو قبولیت کا مرتبہ اور محبوبیت کا مرتبہ دیا ان کے سامنے امام ظفر آئے ان ان کے کے سامنے سامنے امام جو ہے ابو یوسف آئے آئے سفیان سوری کسی کا مسلک نہیں چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مسلک کو چلایا ہے یہ دھوکے میں نہ ہو کہ ان کا اور ہمارا مسئلہ مل رہا ہے یہ چوری کر کے گنا کھا رہے ہیں یہ چوری کر کر اشتہاد کے بغیر جیسے کہ میں نے کہا کہ چھولا چھاپ ڈاکٹر اور نیم حکیم دوائی دیتا ہے اور دوائی دے کر علاج بھی ہو جاتا ہے اور مریض بھی صحیح ہو جاتا ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور طب کا محکمہ اس کو جیل کی ہوا کھلاتا ہے تو یہ وہ چور ہیں یہ وہ چکے ہیں وہ مستحدوں کے دیش کے اندر آ کر آشیخان حدیث کے دیش کے اندر آ کر امت کے اندر تفریقہ ڈال کر امت کے اندر نفاق پیدا کر کر ائمہ سے دوری محدثین سے دوری علماء سے دوری مفسرین سے دوری حرمین شریف سے یہ دوری پیدا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری نماز اور مکے کی نماز میں ہماری نماز اور مدینہ طیبہ کی نماز کے اندر موافقت ہے یہ سراسر دھوکا ہے مکہ اور ہے مدینہ اور ہے اور یہ غیر مقلد اور ہیں ان کا وجود ملک وکٹوریا سے پہلے آخر تک کبھی نہیں ملتا کبھی نہیں ملتا یہ اہل الحدیث کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کے جہاں جو ہے حدیث کے اندر اہل الحدیث کی بشارت آئی تاریخ کے اندر اور صوفیاء کرام کے طبقے میں اہل الحدیث کا لفظ آیا تو یہ اہل حدیث سے مراد غیر مقلد مراد لے کر یہ دھوکہ دیتے ہیں جیسے ان کا بڑا بھائی اور ان کا باپ اور ان کا ناجائز جو ہے دادا اہل القرآن ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے اب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کے لیے تم اہل قرآن ہو فضیلت کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے تو اہل قرآن کی جو فضیلت حفاظ کرام کی مفسرین کرام اہل القرآن اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن کی خدمت کرنے والے قرآن کے قاری قرآن کی تفصیل بیان کرنے والے جیسے ان کے بڑے بھائی اہل قرآن اہل القرآن کے لفظ سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں یہ چھوٹے بھائی ملک وکٹوریا کے بچے اہل الحدیث سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو کہ آپ کے اس علاقے کے اندر جامعہ ایک ادارہ ہے اس کے بارے میں طے ہے یہ جامعہ مسلک شافی کا ادارہ ہے وہاں الفتا ہے وہ مسلک شافی کے اعتبار سے وہاں پر فتوا صادر کیے جاتے ہیں آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت حضرت مولانا شوکت صاحب ہیں وہ جانتی ہے دنیا کہ آپ شافی المسلک ہیں آپ کے علاقے کی جامع مسجد ہے جانتے ہیں کہ یہ مسجد شافی المسلک کا امام ہے معذم ہے کمیٹی ہے اور مختدی ہے اہل محلہ ہے ایک مدرسہ ایک مکتب فکر ایک مسجد اور ایک تصنیف فضائل اعمال ایک کتاب ہے اور اس کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ حنفی المسلک ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ دیوبندی مکتب فکر کے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا خان خانقاہی مشرب اور سہارنپور کا مظاہر کا مشرب ہے ایک کتاب ہوتا ہے اس کا مصنف ہوتا ہے اس کا مکتب فکر ہوتا ہے اس کا مسلک ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے میں چیلنج دیتا ہوں مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کی رات بڑی مقدس رات ہے ہم مجبور ہیں آج کی رات ہمیں نبی کے سیرت کے گوشے آج کی رات نبی کے جمال کے گوشے آپ کے سامنے لانے چاہیے تھے ہم سینے پر چٹان رکھ کر مجبور آج ہم جو ہے اس جو ہے عنوان کو اٹھائے ہوئے ہیں ورنہ آج بارہ ربیع الاول مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے دنیا آخا کی آمد کا جشن منا رہی ہے دنیا خوشی کے اندر مسرت کے اندر جھوم رہی ہے ہم کون سا فسانہ لے کر بیٹھ گئے ہم کون سی کہانی اور کون سا قصہ لے کر بیٹھ گئے ہم کو ان لوگوں نے مجبور کیا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے لیے دھوکے میں نہ آؤ اللہ کے لیے دھوکے میں نہ آؤ دیکھو محدثین کا طبقہ ہے اس کی قسمیں جو بیان کی گئی طبقات حنابلہ طبقات مالکیہ طبقات شافیہ اور طبقات ابو حنیفہ یہ ہے طبقات طبقات غیر مخلدیہ طبقات اہل حدیثیہ کوئی طبقہ نہیں پیدا ہوا جتنے محدثین پیدا ہوئے یا تو مخلد میں پھوٹے ہیں چشتیہ کے اندر سہروردیہ کے اندر نسبندیا کے اندر اور قادریہ کے اندر آج تک اس وقت تک جتنے ولایت کے سلسلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے وہ سرچشمے پھوٹے ہیں اس وقت سے لے کر ہندوستان ہو مکہ مکرمہ ہو مدین طیبہ ہو مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو اگر ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو ان چار سلسلوں کے اولیاء کے اندر اختاب کے اندر ابدال کے اندر بزرگان دین کے اندر ایک غیر مقلد کسی ولی کو بتا دو ایک اہل حدیث مکتب فکر کے ولی کو بتا دو ہاں یہ دھوکہ دے سکتے ہیں اہل الحدیث کے لفظ سے لیکن وہ اہل الحدیث اس سے محدث جو اہل سے والا مراد ہے اہل النحو سے نحو والا مراد ہے اہل القرآن سے قرآن کا ماہر مراد ہے اسے چھوڑ کر یہ طبقہ کہ جس طبقے کو ہر آدمی ہر اس طبقے کا آدمی اپنے آپ کو مستحد اعظم امام اعظم سمجھتا ہے تو آپ بتاؤ ایک محدث غیر مقلد ہو ایک ولی غیر مقلد ہو ایک ولی کا نام بتاؤ میں نے چار سلسلے بتائے ہیں نظام الدین اولیاء ہو قاجہ اجمیری ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا محدثین کے طبقے کے اندر آپ چلے جاؤ امام بخاری ہو یا امام ابو داود ہو امام نس ہو یا تو مشتحد ہوں گے یا تو وہ مقلد ہوں گے لیکن ایک غیر مقلد نہ محدثوں میں پیدا ہوا نہ مفسروں کے اندر پیدا ہوا نہ اولیاء کے اندر پیدا ہوا نہ آفتاب کے اندر پیدا ہوا نہ دال کے اندر پیدا ہوا نہ قرآن کے خادموں کے اندر پیدا ہوا یہ آئے تو ملک وکٹوریا کے بعد آئے ملک وکٹوریا سے پہلے میں چیلنج دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا جامعہ شافی مسلک سے منسوب ہے آپ کی جامعہ مسجد آپ کے مولانا صاحب آپ کے امام صاحب آپ کی فضائل اعمال ایک مکتب فکر سے جانی جاتی ہے تو ملک وکٹوریا سے پہلے پورے عالم کے اندر تم اپنا ایک عالم کا نام پیش کر دو اپنے ایک مدرسے کا نام پیش کر دو اپنی ایک مسجد کا نام پیش کر دو اپنی ایک تصنیف پیش کر دو کہ جس تصنیف کو غیر مقلد عالم نے تحریر کیا ہو تفسیر لکھی ہو حدیث کا ترجمہ لکھا ہو یا کوئی مسئلے کی کتاب لکھی ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ اللہ میں تیری قدرت کو ماننے والا ہوں اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے فرعون کو قارغ کیا اے اللہ میں جانتا ہوں قوم لوت کی بستی کو تو نے پلٹ دیا میرے اللہ میں جانتا ہوں قوم نوح کی بستی کو طوفان سے دو چار کیا میرے اللہ میں جانتا ہوں قوم شعیب قوم سمود قوم آپ کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہے اے اللہ اے اللہ میرا یقین ہے میں اللہ کے ان عذاب کے مناظر کو سامنے رکھ کر اس اللہ کی عزت و جلالت کی پسم کھا کر کہتا ہوں یہ نومولود فرقہ ملک وکٹوریا کے بعد امت کے اندر انگریز کے اشارے کے اندر اشارے سے اطراف پیدا کرنے کے لیے آیا ہے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ محمدی نماز ہے یہ احمدی نماز ہے یہ شافی نماز ہے یہ حنفی نماز ہے یہ مکی نماز ہے یہ مدنی نماز ہے اللہ کی قسم یہ نومولود فرقہ دیکھو مسلمان جڑتے تھے نماز کے اندر نماز اگر جیسے کہ مولانا نے کہا آمین ہم بھی کہتے ہیں آمین یہ بھی زور سے کہتے ہیں اگر حدیث کی بنیاد پر نبی کو راضی کرنے کی بنیاد پر یہ بات ہوتی جھگڑا نہ ہوتا جھگڑا کرنے کے لیے انگریز نے سوچا کہ پن وقتہ نمازوں کے اندر مسلمان جمع ہوتے ہیں رفیدین کے نام سے آمین بل جہر کے نام سے اور پیر چوڑے کرنے کے نام سے انہوں نے اس کو اختلاف کی شکل کے اندر امام شافی رفیدین کرتے ہیں ابو حنیفہ نہیں کرتے تو ان کی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے امام شافی کے یہاں آمین بل جہر ہے امام ابو حنیفہ کے یہاں آمین آہستہ ہے امام شافی آہستہ کہنے والوں کو یہ نہیں کہتے تیری نماز باطل ہو گئی ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کی نماز پڑھتا ہے آمین بل جہر نہیں کرتا وہ کہتے ہیں شرک کی نماز پڑھتا ہے انگریز اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے آمین بل جہر اور آمین بل سر کے مسئلے کو لا کر امت کے اندر شیرادہ بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے وقتہ نمازوں کے اندر وہ داخل ہوا آپ جانتے ہیں اسی وقت انگریزی عدالت کے اندر ایک مسئلہ گیا دو فریق گئے ایک آمین سر کے مسئلے کو لے کر ایک آمین بل جہر کے مسئلے کو لے کر کافی دنوں تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور جج دونوں طرف کے دلائل کو سننے کے بعد اس منصف جج نے کہا کہ آمین بسر کا ثبوت یعنی آہستہ آمین کہنے کا ثبوت بھی حدیث کے اندر ملتا ہے آمین بل جہر کا ثبوت بھی ملتا ہے اس کے بعد جج نے بڑے عجیب و غریب قسم کے جملے استعمال کیے کہ تم نہ آمین بل سر کو منوانا چاہتے ہو نہ تم آمین بل جہر کو منوانا چاہتے ہو بلکہ ایک تیسری آمین ہے جو آمین بل سر اور آمین بل جہر کے علاوہ وہ آمین بل ہے کہ جس شر کے ذریعے سے امت کے اندر تم افطراک پیدا کرنا چاہتے ہو یہ آمین بھی شر تھی جس کو انگریز نے پیدا کیا جو پنج وقتہ نمازوں کے اندر داخل ہو کر افطراک کو داخل کرنا چاہا رمضان المبارک کا مہینہ آیا رمضان کے اندر عامی آدمی بھی گنہگار بھی زانی بھی شرابی بھی بدکار بھی عبادت کا مہنا سمجھ کر اللہ کا مہنا سمجھ کر جڑتے ہیں وہاں پر اختلاف لایا بیس اور آٹھ کا اختلاف لا کر وہاں پر شی بکھیر دیا عید کا موسم آیا اور ایرے غیرے نتھو غیرے ہر کوئی عید کے مجمعے کے اندر جمع ہوتا ہے وہاں تقبیرات کا اختلاف لا کر وہاں پر شیرازے کو بکھیر دیا ارے چلو ایک جنازہ آیا تھا غم میں سب کے برابر کے شریک تھے نہ چار کسی کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے نماز قرار دے کر ایک نیا فتنہ وہاں پر پیدا کیا گیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور ان کے خطاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ ملانا اور مسافر کی سنت کو ترک کروانا انہوں نے جو ہے اس کی سنت کو انہوں نے انگریزی سنت کو انہوں نے جاری کیا پوری تاریخ ان کی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں مسلمان ملنا چاہے مسافے کے نام پر جمعہ کے نام پر جمعہ کے اندر کیا انہوں نے اذان کی گڑبڑ نہیں کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو لانت ملامت نہیں کیا رمضان کے مہینے کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے جیسے عام امتی ہیں کہ وہ مواقع کہ جہاں امت جڑ سکتی ہے جہاں امت مل سکتی ہے یہ انگریز کی پالیسی تھی کہ ڈیویڈ اینڈ رول کہ ان کے اندر تم پھوک ڈالو اور حکومت کرو اس کام کے لیے اس نے نذیر کو کھڑا کیا اس کام کے لیے اس نے حسین بٹالوی کو کھڑا کیا اس کام کے لیے صدیق حسن کو اس نے جو ہے کھڑا کیا اس نے ان کے نمائندے کو کھڑا کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ملک وکٹوریا تک ان کا کوئی وجود نہیں تھا ان کا کوئی جو ہے وجود اس نام سے نہیں تھا اگر ہے ایک قبرستان پیش کرو ایک کتاب پیش کرو ایک مدرسہ پیش کرو ایک مولوی پیش کرو چار سلسلوں میں اپنے کسی ولی کا نام پیش کرو حدیث کی کتابوں کے اندر کسی محدث کا نام پیش کرو تابعین طب تابعین اسلاف اور اکابل کے اندر کسی ایک کا نام پیش کرو میرے رب کی قسم اسرافیل علیہ السلام سور پھوک دیں گے صبح قیامت قائم ہو جائے گی یہ دھوکے پر دھوکہ دیتا دیتے رہیں گے لیکن ایک نام پیش نہیں کر پائیں گے وہ ویڈیو دکھا کر وہ مکہ مکرمہ کی تصویریں دکھا کر آمین بل جہر دکھا کر ارے بھائی دین کہاں نازل ہوا مکہ مکرمہ میں دیکھو مکہ میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور تم لوگ کیسے پڑھتے ہو دین کہاں پہنچا مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے اور تم کیا مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں ان لامذہب جھک کی طرح کیا ان غیر مقلدوں کی طرح آٹھ رکعت تراوی پڑھی جاتی ہے اس وقت چودہ سو بتیس ہجری سے لے کر نو ہجری تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک تک ایک باپ کے نطفے سے اگر کوئی پیدا ہوا ہو تو درمیان میں آٹھ رکعت تراوی کا ثبوت دے دے یہ ملا اندر شاہ تیرے گلی کا کتا بن کر تیرے گھرے کی رکھوالی انشاءاللہ موت تک کرے گا اس کلے سے تو ابو حنیفہ کے قلادے کا پٹا نکال کر اپنے غیر مقلدیت اور ملک وکٹوریا کا پٹا ڈال لینا مرتا مر جائے گا سن نو ہجری تک کبھی نہیں تو دکھا پائے گا تیری جنازے نما نماز جنازہ کے اندر سورے فاتحہ پڑی جائے جاتی ہے کیا وہاں جب جنازہ ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے اور تو ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک گردانتا ہے اور وہاں کی جو مجلس علماء ہیں اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں اور وہاں کا جو کوٹ ہے اور جو شریف پنچایت ہے کیا وہ تین جو ہے طلاقوں کو تین نہیں مانتی کیوں دھوکہ دیتا ہے کیوں دھوکہ دیتا ہے نہ مکے سے تیرا دین ملتا ہے نہ مدینہ طیبہ سے تیرا دین ملتا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو تجھے نام دیا ہے وہ نام بھی وہ نام ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے جو نہ نبی کو پسند ہے اس لیے کہ احدیث اس کو کہتے ہیں نبی کے قول کو نبی کے فیل کو نبی کی تقریر کو نبی نے گیارہ شادیاں کی یہ حدیث ہے کیا تیرا باپ اس حدیث پر عمل کرے گا نبی نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ حدیث ہے کیا تیرا باپ دادا قبر سے پیدا ہو کر کیا اپنی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر پائے گا نبی نے ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریاں دی اور ان کنکریوں نے کلیم شہادت کو پڑھا تیرے باپ کے اس میں دم ہے حدیث کا دعویٰ کرنے والے اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں اہل حدیث کس کو کہتے کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو نماز کے حالت میں اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھی یہ حدیث ہے کیا حدیث پر تو عمل کر پائے گا نواسی کو پیدا کرے گا اور وہ نماز پڑھ کر حضرت اماما نام رکھ کر پھر تو اسے اٹھا کر نماز پڑھے گا تو مرتا مر جائے گا صبح قیامت آ جائے گی اور قیامت کا زلزلہ بپا ہوگا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے حدیث پر تو نہ تیرا باپ قیامت تک عمل کر پائے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کر ابتدائی دنوں کے اندر نماز پڑھتے رہے کیا اس حدیث پر عمل ہو پائے گا ہرگز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات تھی تنام و ولا نام و قلوی آپ سوتے تھے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا یہ حدیث ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلام کو تو نے ملک وکٹوریا سے الاٹ کیا ہے اٹھا در منصور اور دیکھ کلام پاک کی آیت یوم تب وجوہ وجو کہ قیامت کے دن کچھ چہرے پر نور ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے دیکھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کو امت نے رئیس المفسرین مانا ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص فن تفسیر کو سیکھا ہے اٹھا در منصور یوم تبیز وجو و تسمد وجو اس آیت کی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم تبیز وجو یعنی کہ اہل السنہ ہم اہل السنتی وال یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں اہل الحدیث نہیں کہا غیر مقلد نہیں کہا اور لامذہب تو نہیں فرمایا اہل السنا کہا اہل الحدیث اور اہل السنہ کے اندر فرق یہ ہے کہ حدیث پر عمل ناممکن ہے اور سنت وہ ہے کہ جو سنت تین شرطوں کے ساتھ ہو ایک نبی کا مخصوص عمل نہ ہو جیسے کہ نبی نے شادیاں کی اور نبی نے کے ساتھ اس کو نہ کیا ہو جیسے کہ نبی نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا اور نبی نے اس سنت کو چھوڑا نہ ہو وہ سنت مترو کا نہ ہو جیسے کہ بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کر آپ نے نماز پڑھی لیکن آپ نے چھوڑ دیا آپ نے استنجا فرمایا لیکن عزور تھا آپ نے شادیاں کی لیکن یہ خواص سے یہ نبی کی خصوصیات میں سے تھا یہ تین چیزوں کو چھوڑ کر جو چیز سنت ہوگی اور اس پر عمل کرے گا اس کو اہل سننا کہیں گے یعنی سنت کا ماننے والا اور پھر اس کے بعد جو چیزیں حضرات صحابہ کرام نے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اس پر انہوں نے عمل کیا اس کو کہیں گے ول جمع اسی کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے بیان فرمایا اہل السنہ والجماع وہ ہیں جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور نبی کے صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہیں یہ اہل الحدیث ملک وکٹوریا سے نام الاٹ کر کر آج یہ سنتوں سے بھی دور ہو گیا آج یہ صحابہ کرام کے طریقے سے بھی دور ہو گیا آج قرآن سے دور ہو گیا آج حدیث سے دور ہو گیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے زبانوں سے الفاظ نکال کر ان کا پوسٹ مارٹم کرا رہے ہیں یہ جو پوچھتے ہیں یہ محمدی نماز ہے یا شافی نماز ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں بڑی سمجھ کی بات ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں آپ کو نبوت کب ملی آپ کو رسالت کب ملی چالیس سال کے عمر میں نہ ملی چالیس سال تک آپ محمد ابن عبداللہ تھے آپ کی شان محمدی تھی اب یہ جو غیر مقلد کہتا ہے <coughs> لا مذہب تو لے کا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم محمدی کیا مطلب نبی کو نبوت ملنے سے پہلے والا مرحلے کی طرف یہ اپنے آپ کو منسوخ کرتا ہے ہم جب سنت کہتے ہیں نبی کا وہ عمل جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مشروع قرار دیا نبی کا وہ عمل جو ان تین شرطوں کے ساتھ ہو کہ متروک نہ ہو عذر کے ساتھ نہ ہو اور نبی کی خصوصیات میں سے نہ ہو اس کو سنت کہتے ہیں ہاں ہم جو ہے سنت والی نماز پڑھتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے باپ دادا کے گھر سے نماز کو انہوں نے گھڑا نہیں تھا بلکہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر منصوصات کو سامنے رکھ کر حدیثوں کو روایتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے گرایت سے کام لیا انہوں نے اشتہاد سے کام لیا انہوں نے ایک سنت نبی کی سنت کو امت کے سامنے پیش کیا ہاں سینا ٹھوک کر کہو دن کے اجالے میں کہ ہم نبی کی محمدی زندگی زندگی کے فالوورس نہیں اس لیے کہ نبی کی محمدی زندگی آپ کی پیدائش سے لے کر غار ہرا تک کہ جب آپ کو اقرا بسم ربی کلدی خلق کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کی زندگی محمدی زندگی ہے وہ زندگی ہمارے لیے اسوا نہیں ہے وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے جو نمونہ والی زندگی ہے وہ اقرا بسم ربی کلدی خلق والی زندگی ہے نبوت اور رسالت والی زندگی ہے اور اس نبوت اور رسالت والی زندگی سے جو عمل آپ نے ہمیں دیا ہے وہ عمل سنت کہلاتا ہے اور آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا عمل امرین یہ نہیں کہا علیکم بھی سنتی آپ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے بلکہ آپ نے فرمایا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المحدین کہ جیسے تمہیں میری سنت لازم ہے حضرات خلفاء راشدین کا طریقہ بھی تمہیں پکڑنا ضروری ہے اب یہ آج کا انگریز مشتحد ارے حضرت عمر کون ہوتے ہیں بھائی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی زمین پر چلتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کے محل کو تیار کر دیا تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے بولتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی موافقت کے اندر آسمان سے وہی کو نازل کرتا تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں کہا گیا لکانہ بادی نبی القانہ عمر اگر میرے بات نبوت جاری اور ساری ہوتی حضرت عمر فاروق مزاج نبوت سے اتنے قریب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نبی بناتا اور رسول بناتا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر حضرت صدیق کے بعد سب سے اونچا مقام بتایا ان سے خطا ہو گئی ان سے غلطی ہو گئی اور آج کا مشتحد ملک وکٹوریا سے اہل حدیث کا نام الاٹ کرا کر آج اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہو بھی ہو گیا تو آپ نے جو تراوی کی نماز پڑھائی اپنی بیوی کے کمرے میں پڑھائی اپنی خانخواہ کے اندر پڑھائی بند حجرے کے اندر پڑھائی یا کھلی مسجد کے اندر پڑھائی کتنے صحابہ تھے حضرت عبید نے کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کے اندر نماز پڑھنے والے باللہ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر یہ تمام صحابہ کو گالی دیتے ہیں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اذان کو جاری کروایا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفا راشدین المحدین کہ جیسے میری سنت کا مقام ہے میرے خلفاء اور میرے صحابہ کی سنت کا بھی مقام ہے عزو علیہ بن نوازش آپ نے فرمایا ان کو تم اپنے داروں سے مضبوط پکڑ لو اگر تم چھوڑ دو گے تم تباہ ہو جاؤ گے تم برباد ہو جاؤ گے یہ اذان کیا دن کے اجالے میں نہیں دی گئی کیا یہ اذان جمعہ کی محفل میں نہیں دی گئی اور صحابہ کرام اس اذان کو سن کر کیا خاموش رہنے والے تھے ایک بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دامن کو نہیں پکڑا تھا کہ چادر اتنی آ رہی تھی سب کو کہ جبا نہیں سل رہا تھا اور عمر آپ کو یہ چادر کیسے آ گئی اور نہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار خیال کیا ایک کمزور عورت طاقتور بن کر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے تھے تو شیطان کا پیشہ قطع ہوتا تھا اس عورت نے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داون کو نہیں پکڑا آج چودہ سو تیس سال کے بعد یہ انگریزی مشتحد کہتا ہے الحد باللہ کے عمر سے قطع ہو گئی عثمان سے قطع ہو گئی آقا کہتے ہیں علیکم سنتی وہ سنت الخلافائی راشدین المحدین کس کو انہوں نے چھوڑا کس کو انہوں نے معاف کیا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ قرآن کی کون سی آیت کی تشریح باقی رہ گئی حدیث کا کون سا مطلب امت نے بیان نہیں کیا محدثین نے بیان نہیں کیا ارے محدثین پہلے آئے یا فقہا کا زمانہ پہلے کا تھا چار امام پہلے آئے یہ چار اما اربا پہلے آئے امام بخاری کا دور بہت باپ کا دور ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کو لکھا تو اس کے اندر باطل فرقوں کی تردید کی نہیں کی الرد رد عل اس زمانے کے اندر جو جہمی فرقہ تھا اور جس کے عقائد غلط تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس جہمی فرقے کے خلاف رابضی فرقے کے خلاف انہوں نے باپ کو قائم کیا اور انہوں نے روایتوں کو لکھا اس سے پہلے امام شافی آ چکے تھے اس سے پہلے ابو حنیفہ آ چکے تھے اس سے پہلے امام مالک آ چکے تھے اس سے پہلے امام احمد ابن حمبل آ چکے تھے اس سے پہلے سفیان سوری آ چکے تھے اس سے پہلے امام ابو یوسف آ چکے تھے اس سے پہلے امام ظفر آ چکے تھے کیا ضرورت تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہ انہوں نے جہمیہ اور راضیہ کی تو تردید کی اور موتضیلہ کی تردید کی اگر یہ فرقہ باطل ہوتا جو بات جس بخاری کے بخار کا تم رٹ لگاتے ہو اس امام بخاری نے ابو حنیفہ کے خلاف اس امام بخاری نے امام شافی کے خلاف اس امام بخاری نے ایم اربا کے خلاف بات کیوں قائم نہیں کیا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیف صحابہ کیا تھے صحابہ کیا تھے شافی تھے ہنفی تھے مالکی تھے ہمبلی تھے یہ کب سے فرقے پیدا ہوئے قیامت کے دن کیا انہی فرقوں کے نام سے تم بلائے جاؤ گے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا سما کم المسلمین اللہ نے تمہارے دھرم کا نام ان دینا اند اللہ اسلام رکھا ومن الفتی غیر الاسلام کہا غیر الحنفیہ غیر الشافیہ نہیں کہا یہ موٹی موٹی باتیں کہہ کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی اس انگریزی مشتحد غیر مخلط کو کہے یہ قرآن کیا ہے اس کو کس نے جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اب اگر میں اس سے کہوں بے وقوف تو حضرت عثمان کا قرآن کیوں پڑھتا ہے وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا جو اللہ کے پاس سے جبرائیل لے آ کر غار ہرا میں دیے تھے تو جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب فقہ حنفی کا ہوگا اب اگر یہ بغل میں بخاری شریف مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے بخاری کی روایت صحیح روایت صحیح روایت میں کہتا ہوں ارے بے وقوف تو شرک فی الحدیث کرتا ہے امام بخاری کو کیوں درمیان میں لاتا ہے کیا امام بخاری سے پہلے صحابہ کرام صدیق اور فاروق بخاری شریف پڑھا کرتے تھے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا پکر ماں تیسر امین کے کلام پاک سے جو آسان ہو تم پڑھا کرو اب اگر ہمارے قاری صاحب جلسے کے شروع کے اندر انہوں نے قرات پڑھی اور مولوی صاحب سے پوچھا جائے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے ماہر قرآن سے پوچھا جائے مفسر سے پوچھا جائے قرات کے ماہرین سے پوچھا جائے وہ کہیں گے کہ کوفا کے رہنے والے امام عاصم کوفی کے طرز پر انہوں نے قرات پڑھی تو ہم یہ کہیں گے ارے بے وقوف کہیں کہ امام حرم کوفی کی قرات پڑھتا ہے وہ اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا تو جو جواب وہ ہوگا وہی جواب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہی جواب امام شافی رحمت اللہ علیہ کے فقہ میں ہوگا نبی کی حدیث تک پہنچنے کے لیے بخاری کا سہارا ضروری ہے نبی کے قرآن کی تشریح تک پہنچنے کے لیے ابن کثیر کا سہارا ضروری ہے اور قرآن تک پہنچنے کے لیے امام عاصم کوفی کا سہارا ضروری ہے اور تصوف کے لیے یہ چار سلسلوں کا سہارا ضروری ہے تو اسی طریقے سے میرے رب کی قسم حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آخا نے جو فقہ سکھائی تھی اس فقہ تک پہنچنے کے لیے یہ چار دروازے ضروری ہیں اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے جو جواب تمہارا ہوگا کیا وہ بکر بخاری پڑھتے تھے نسائی پڑھتے تھے سیاہ ستہ پڑھتے تھے امام بخاری سے پہلے حدیث کہاں تھی حضرت عثمان سے پہلے قرآن کا تھا تو کہیں گے بکھرا ہوا تھا حضرت عثمان نے جمع کر دیا قراتیں بکری ہوئی تھیں سات گیارہ قراتوں پر اللہ کا کلام نازل ہوا امام عاصم کوفی پر اس امت کا اجتماع ہو گیا یہ امت مشتمع ہو گئی تو جیسے مصف عثمانی پر امت مشتمع ہو گئی جیسے عاصم کوفی کی قرآت پر امت مشتمع ہو گئی جیسے امام بخاری کی صحیح روایتوں پر سیاہ ستا کی کتابوں پر امت مشتمع ہو گئی ایسے ہی چار اماموں کی فقہ پر امت کا اجماع ہو گیا تیرے پیٹ کے اندر بڑوڑ کیوں پیدا ہوتا ہے حدیث امام بخاری نبی ہے امام عاصم کوفی نبی ہے یہ شرارت ہے تیری یہ شرارت ہے کیا حدیث کی کتابوں کے اندر ان سیاستہ کی کتابوں کے اندر کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخبال کو نقل نہیں کیا ان اقوال کو نقل کرنا اور ماننے کا نام کیا اتباع اور تقلید نہیں ہے امام مسلم نے نقل نہیں کیا امام جو ہے ابو داؤد نے امام نس نے نقل نہیں کیا میرے بھائی مان لے مان لے تیری دنیا کے اندر کئی پناہ نہیں یہ چار دن ہے فرعون کے یہ چار دن ہے دجال کے یہ چار دن ہے حامان کے اللہ کا دستور اس دنیا کے اندر یہ رہا ہے کہ پیغمبر کی لڑائی حق و باطل کا ماری کا جب موسا اور فرعون کی لڑائی ہو رہی تھی جب ابراہیم اور نمرود کی لڑائی ہو رہی تھی جب میرے محبوب آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا ماری ہو رہا تھا ابو لہب کا مارکا ہو رہا تھا ادبا شیبہ اور عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا مارکا ہو رہا تھا درمیان میں ایک وقت وہ آتا ہے اللہ تبارک تعالی باطل کو یعنی غلط فرقے کو عروج دیتا ہے فرعون یہ نہیں کہہ رہا تھا انہار و تجری من تہدی کیا نہرے میرے قدموں کے نیچے نہیں بہتی میرا اللہ چاہتا انا ملالا کہنے سے پہلے اس کے پنجے کو مروڑ دیتا اس کی شہرت کو دبا دیتا اللہ تبارک تعالی قارون کو اتنی مہلت کیوں دیا کہ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اونٹ پر رکھ کر لاک کر لے جاتا تھا یہ اللہ کا دستور ہے غیر مخلد بھائی میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مان لے تیری تباہی مقدر ہے تیری بربادی مقدر ہے آ جا قرآن کے دامن میں تو آ جا آ جا حدیث کے دامن میں تو آ جا آ جا اولیاء کے دامن میں تو آ جا آ جا تو خانقاہوں کے دامن میں آ جا آ جا اکابرین اسلاف اور اختاب اور ابدال کے دامن میں آ جا ورنہ لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پناہ مانگے گا تجھے پناہ نہیں ملے گی موت مانگے گا موت نہیں ملے گی علماء ربانی اب جاگ چکے ہیں علماء حقانی اب قبر بستہ ہو چکے ہیں ایک انظر شاہ رہی گلی کوچے کے اندر ایسے انظر شاہ جب تیرا پوسٹ مارٹم کریں گے تیری کتابوں کو اجاگر کریں گے تیرے عقائد کو لا کر امت کے سامنے پیش کریں گے اور تیرے رشتے اور تیرے روابط انگریزوں کے ساتھ جو تھے اس کو عیا کریں گے تیری الخت فی مسائل الجہاد کا ترجمہ پیش کریں گے اس وقت میرے اللہ کی قسم نہ تیری لڑکی کو کوئی لینے والا ہوگا نہ تجھے کوئی لڑکی دے گا آدی واسوں کی زندگی غاروں کے اندر تو گزار کر میرے رب کی قسم تو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ہماری جیت ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ولا عزت اللہ کی ماننے میں ہے عزت اللہ کے رسول کی ماننے میں ہے اور عزت ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین کے تابے داری کرنے میں ہے رسول من وادی ماں طبی له الہدا وبی غیر جہنم میرا اللہ کہتا ہے غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے طریقے کو ہٹ کر تو چلے گا ایما کے طریقے کو اسلاف کے طریقے کو اولیاء کے طریقوں کو محدثین کے طریقے کو مفسرین کے طریقوں کو فقہا کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا میرا اللہ کہتا ہے نو اللہ بات ونسلی ہی جہنم ہم تجھے راستے سے ہٹا دیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو آج کی رات اور آج کا دن میرے نبی میرے آقا کی آمد کے تاریخ کے بارے میں بارہ ربیع مشہور ہے آپ کی آمد کا تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہو کہ یہ وقت آپس میں اختلاف کا نہیں ہے یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے ایک مرتبہ تو آ تو آ امام شافی کے دامن میں پناہ لے کر تو دیکھ ایک مرتبہ تو آ امام ابو حنیفہ کے دامن میں پناہ لے کر تو دیکھ دیکھ رنڈیاں فلموں کی جب ایک صابن کا ایڈ لے کر آتی ہیں اور یہ رنڈوے یہ کتے یہ حرام زادے یہ زانی اب ٹوتھ پیسٹ کا اور صابن کا اور جو ہے واشنگ پاؤڈر کا ایڈ لے کر آتے ہیں تو آزما کر دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ میری بات مان کر تو دیکھ کہ جس کی دامن کے اندر بڑے بڑے محدثین گئے بڑے بڑے مفسرین گئے بڑے بڑے پکہا گئے اور جن کو چھوڑ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث پھر واپس آ گیا شاہ ولی اللہ جیسا جس نے ایشیا کے اندر نبی کے حدیث کی وراثت کو عام کیا سر چشمہ جس سے جاری ہوا کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو گیا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تیرے تیرے باپ کے بچ کی بات نہیں ہاں یہ بات ہے کہ زمانہ فرعون کے پنپنے کا زمانہ دجال کے پنپنے کا زمانہ قارون کے پنپنے کا زمانہ باطل کے سر اٹھانے کا زمانہ اور یہ وہ وقت ہے کہ مرغی کو کاٹنے کے بعد مرغئی موت سے پہلے پھڑ پھڑاتی ہے یہ تیرا پھڑ پھڑانا ختم ہو جائے گا جس دن کویت کا اور جس دن یہ دینار یہ ریال یہ ڈالر ختم ہوں گے اس وقت تیری تعلیم تیری تبلیغ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بول بالا ہوگا حنفیت کا بول بالا ہوگا شافیت کا ابھی تو سمجھ لے کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے اللہ کا قہر نہیں ہے نماز پڑھتا ہے سنت کے خلاف حدیث کے خلاف سیلف اسٹڈی کر کر فل تبا مقدہ النار بنا کر وہ نماز کیا فویل المسلیم کا ترجمہ نہیں ہے کہ وہ نماز خود اشتہادی سے اکابرین کے طریقے اسلاف کے طریقے اور قرآن حدیث سے ہٹ کر کیا یہ نماز لامت اور ملامت کرنے والی نہیں ہے روزہ رکھتا ہے سعودی عرب کے چاند کو دے کر اللہ نے وہ روزہ منہ پر مار دیا پوری دنیا عبادت کے اندر زیادتی کرتی ہے اور تو بیس رکعت کے بجائے آٹھ رکعت پڑھ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ کو چلا جا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اے اللہ تجھے دھتکار کر نکال رہا ہے ساری دنیا عید کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو جنت کی بشارت دے کر ان کے گھروں کو واپس کرتے ہیں تو خلاف سنت زائد تقویریں پڑھ کر خدا کی لانت کا توق عید کے میدان کے اندر لے کر تو جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے خدا کا قہر تو روزہ رکھتا ہے خدا کا عذاب تو تراوی پڑھتا ہے خلاف سنت جو عید کی نماز پڑھتا ہے سب مقصرت کے پروانے لیتے ہیں اور جہنم کی وعید لے کر تو لوٹ رہا ہے اور تو اور اور تو اور ساری دنیا چاہے وہ داڑھی رکھنے والی ہو داڑھی مڈانے والی ہو سنتوں پر عمل پیرا ہو اور تاریخ سنت ہو کم سے کم اولاد کے پیدا کرنے کے اندر حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں ڈرتے ہیں دار القضا میں فیصلے آتے ہیں دار القضا کے اندر پنچایتیں آتی ہیں کہ طلاق کا کیا مسئلہ ہے کلے کا کیا مسئلہ ہے نکے کا کیا مسئلہ ہے مہر کا کیا مسئلہ ہے لیکن ساری دنیا سے ہٹ کر تیرا آدم ہی باوا نرالا ہے سارے ائمہ سارے فقہا سارے محدثین سارے علوم شریعہ کے ماہرین کہتے ہیں ایک ایک ہے دو دو ہے تین تین ہے تیرے عقل قبض ہو گئی اور <coughs> کسی انگریز نے تیری عقل کو چک لیا کہ تین طلاق دیتا ہے اور تین طلاق کو ایک کہتا ہے اور جب تین طلاق ہو گئی حلالہ کے بغیر وہ حرام ہو گئی اللہ کا عذاب یہ آیا اللہ کی فٹکار یہ آئی یہاں وضو میں لالت وہاں روزے میں لالت وہاں عید میں لالت وہاں سب بیس پڑ رہے ہیں آٹھ پڑوا کر جوتے لگوا کر پھینک دیا اب یہاں یہ حرام کے بچے اس حلال کی عورت سے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے میرے بھائی ساری دنیا چار اماموں کے یہاں تین طلاق تین طلاق ہے علوم شریعت کے ماہرین کے یہاں تین طلاق تین طلاق ہے یہ کہاں سے تو مسئلے لے کر آیا یہ کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی جس چیز کو امت مسلمہ نے اجماعی طور پر ناپاک کہا وہ تیرے یہاں کیسے پاک ہو گئی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس مبارک رات کا اس مبارک دن کا اس نبی کی آمد کا اس نبی کی آمد کے مرحبہ کا میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دیکھ اب ہمیں وقت کے فرعون سے ٹکر لینا ہے وقت کے دجال سے ٹکر لینا ہے دیکھ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس ہندوستان کے اندر غزب ہند کی بشارت دی میرے محبوب نے فرمایا کلام میں پاک میں اللہ نے فرمایا فیقور دین و للہ کے پورے عالم کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کلیم طیبہ کا پرچم لہرائے گا آ آ اس اختلاف کو بھلا دے اس جھگڑے کو بھلا دے آ ہم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں میرے محبوب نے حضرت حمزہ کے قاتل کو سینے سے لگا لیا میرے محبوب نے حضرت ہندا کو معافی دے دی میرے محبوب نے عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول کا جنازہ پڑھانا چاہا میرے محبوب نے کہا کہ میرا بس چلے ابو جہل کو میں جنت کے در تک پہنچا دوں گا تو نے اتنا بڑا کوئی جرم نہیں کیا تو نے اتنی بڑی کوئی خطر عطا نہیں کی ہمارے دامن افو کھلے ہوئے ہیں آ جا توبہ کر لے ایما کو گالیاں دینا چھوڑ دے بزرگوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے حدیث کے اندر اشتہاد کرنا بند کر دے قرآن کے اندر منمانی تفسیر کرنا بند کر دے آجا آجا میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو نبی کی نبوت تیرے ماں کے قدم و تلے جو جنت ہے اس کی تہارت اور تخدس کا واسطہ دے کر کہتا ہو اللہ کے لیے دنیا ہماری دشمن ہے زمین آسمان ہمارا دشمن ہے یہود عیسائی اور اور کافر مشرق اجدے بن کر ہمیں نگل لینا چاہتے ہیں ہماری ماؤں کی آبرو لٹ رہی ہے ہماری بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا بوسینیا کے اندر ہماری حالت کیا ہے فلسطین کے اندر کیا حالت ہے افغانستان کے اندر حالت کیا ہے اور مصر کے اندر ہماری حالت کیا ہے گجرات کے اندر ہماری صورت حال کیا ہے نہیں میرے بھائی بلا تنازع فتح سلو بتس ہماری تصویر نہیں اللہ کا واسطہ دے لے کر کہتا ہوں آج کتنے سہاگ کتنے سہاگ اپنے شوہر زندہ رہ کر تڑپ رہے ہیں اور کتنے یتیم بچے بچے اپنے باپ رہ کر اپنے باپ کا شفقت والے سائے کے لیے تڑپ رہے ہیں کسی کو پوٹا کے تحت اور کسی کو ٹاڈا کے تحت ڈال دیا گیا ہے میرے گھر کے اندر ایک خاتون آئی اس خاتون کا شوہر سیمی کے اندر وہ سیمی جو جماعت ہے تحریک ہے تنظیم ہے اس کا ایک ممبر تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا وہ آئی بچے کو نظر مت لگ گئی تھی یا بچی چمک چمک کر نیند سے اٹھ رہی تھی میری خاتون گھر میں تھی وہ آئی پردے کے ساتھ اس اور بچی کو لے کر آئی اس نے جو باتیں کہی ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کتنے سہاگ تڑپ رہے ہیں کتنے بچے تڑپ رہے ہیں کتنی مائیں اپنی اولاد کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کے روزے متحرہ کے اندر یہ امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ ان کو پیاسا رکھ کر پانی مانگ رہے پر ان کے منہ پر پیشاب کیا جا رہا ہے میرے محبوب کو کتنی تکلیف ہوگی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرا اللہ کی قسم کوئی ارادہ نہیں تھا سخت قسم کے جملے کہنے کے تو نے مجبور کر دیا یہاں امن کی وادی امن کے گہوارے کے اندر تو نے پساب کے بیچ بو دیے تجھے پسند تھا غیر مخلدوں کا تجھے پسند تھا اہل حدیث کا طریقہ تو اپنے طریقے پر کرتا تو داڑھی منڈوں کو داڑھی کی تبلیغ کرتا تو بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتا تو قرآن نہ پڑھنے والوں کو قرآن پڑھاتا ہم تیری مدد کرتے ہم تیری مدد کرتے نہیں بے پردہ عورتوں کے سر پر تو امی جان عائشہ کا حضرت فاطمہ کا تو رکھتا ہم جان و مال کی قربانی دے کر تیرا ساتھ دیتے آج اس سسکتی امت آج اس روتی امت کے ساتھ تو نے کیا کھٹا کر دیا میرے بھائی حدیث کا نام لے کر قرآن کا نام لے کر وہ میرے آخا کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدر کے قیدی کو باندھ دیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخا رات بھر تڑپتے رہے رات بھر بچلتے رہے فرماتے ہیں میں نے پوچھا آخا پیٹ میں درد ہے آخا آپ کو بخار ہے آخا فرما رہے تھے نہ میرے پیٹ میں درد ہے نہ میرے سر میں درد ہے نہ مجھے بخار ہے دیکھو اس قیدی کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا میرے آخا ایک قیدی ایک ظالم جو کافروں کا دستے کے اندر آ کر اسلام کا مقابلہ کرنے آیا تھا یہ کیفیت نہیں دیکھی گئی ابو غریب جیل کے اندر ابو غریب جیل کے اندر گوانتا نامو بے جیل کے اندر تہاڑ جیل کے اندر جموں سسک رہا ہے سری نگر کی وادی تڑپ رہی ہے شہدا کے خون سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو کہ یہ اختلاف یہ جگہ کا موسم نہیں ہے ہم تجھے سینا لگا لیں گے یا قرآن حدیث تجھے سمجھ میں آتا ہے ہمیں سمجھا دے ہم تیرے مکتب فکر میں شامل ہو جائیں گے نبی کو ٹھیس نہ پہنچا مکے میں تھے کافر ستا رہے تھے مدینے میں تھے یہود نصارہ تکلیف پہنچا رہے تھے تھے آج وہ اپنے روزہ کے اندر ہے تو اپنے اس بدعملی سے امت کے اندر اختراف پیدا کر کر تو جو ہے آخا کے دل کو صدمہ پہنچا رہا ہے میرے بھائی یہ امت آسمان سے نہیں اتر گئی یہ امت بادلوں سے نہیں برس گئی یہ امت درخت کے پتوں سے پتھر کے موسم میں نہیں گر گئی نبی کے رونے سے یہ امت بنی ہے نبی کے تڑپنے سے یہ امت بنی ہے بدر کے مارکے کے بعد یہ امت بنی ہے وہ کے غزبے کے بعد بعد یہ امت بنی ہے یہ امت میرے محبوب کے پیٹ پر پتھر بننے کے بعد بنی ہے یہ امت میرے امی جان کے گھر کے اندر نبے دن چولہا نہ جلنے سے بنی ہے یہ امت حضرت فاطمہ کے گھر کے فخر و فاخر سے بنی ہے یہ امت نبی کی قربانی اور نبی کے خود دینے سے بنی ہے اللہ کے لیے اس امت کو ضائع نہ کرنا اس امت کے اندر پیدا نہ کرنا اس امت کے اندر انتشار نہ پیدا کرنا اس لیے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہمارے مکاتب ہمارے مدارس ہمارے علماء کے در کھلے ہوئے ہیں یا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھا نہ سمجھتا ہے نہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو فتنہ پیدا کرتا ہے اس سے ہماری طاقت اکھڑے گی اور ہماری عورتیں ان کا سہاگ چھنے گا ہمارے بچوں کے سروں سے مشفق باغ کا سایہ چھنے گا وہ ماں کہہ رہی تھی کہ حضرت پتا نہیں کہ جب کبھی گھر کے اندر کوئی کالنگ بیل مارتا ہے یہ بچی ابو ابو کہہ کر چلی جاتی ہے اور جب دروازہ کھولتی ہے کوئی اور وہاں پر آتا ہے اس کا بابا آتا ہے اس کا چاچا آتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو یہ بچی کہتی ہے امی جان ہر باپ عید کے دن اپنے بچوں کو نیا کپڑا پہناتا ہے اور گھمانے لے جاتا ہے آخر میرا باپ کیوں نہیں آتا میرا باپ کیوں نہیں آتا میرا باپ کیوں نہیں آتا وہ کہہ رہی تھی ایسے ایسے سوالات کرتی ہے میری بچی میری بچی کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے کتنی بچیاں تڑپ رہی ہیں کتنے سہاگ تڑپ رہے ہیں کتنے ماؤں کے آنکھیں ان کی بسارت سے محروب ہو چکے ہیں اور کتنے بار ان کے لاٹھیوں سے وہ محروم ہو چکے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بہت تباہ ہو چکے بہت برباد ہو چکے میرے بھائی اب تجھے یہ طریقہ پسند ہے دیکھ جو تبلیغ ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے وہ مسلک کی نہیں ہوتی تو شراب سے لوگوں کو چھڑا ہم تیرا ساتھ دیں گے تو پردے کی تشکیل کر ہم تیرا ساتھ دیں گے تو داڑھی کی تشکیل کر ہم تو تیرا ساتھ دیں گے تو نماز کی کی دعوت دے ہم تیرا ساتھ دیں گے لیکن نماز پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر بس پیدا کرنا امت کے اندر اطراف پیدا کرنا یہاں الحمد علماء کے اندر جماعت المسلمین کے اندر عوام کے اندر اور مدارس کے اندر ایک بہترین ربط دیکھا اللہ اس علاقے کو نظر بد سے بچائے لیکن تو ظالم آ کر یہاں اس نیٹ ورک کو تو توڑنا چاہتا ہے تو جو ہے یہاں خلا پیدا کرنا چاہتا ہے تو نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے تو علماء کے مقابل میں عوام کے ہاتھ میں قرآن حدیث دے کر مشتحد کی چابی اور اشتہاد کا خزانہ دے کر تو فتنہ وفا کرنا چاہتا ہے نہ میرے بھائی برائی کا انجام برا ہوگا اچھے کا انجام اچھا ہوگا فمئی عمل مس خالہ ضرورت یرا ضرورت یرا وہ دن چلے گئے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تو اگر برا کرے گا تیری اولاد پر اترے گا اب نہیں اب صبح کو کرنا دوپہر کو دیکھ لینا یہ ہائی ٹیک زمانہ یہ فاسٹ ٹریک عدالت کا زمانہ ہے دیکھ اللہ کے عذاب کا شکار تو ہو جائے گا اللہ کی نگاہ سے گرے گا نبی کی نگاہ سے گرے گا میرے اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا کہ موت مانگے گا موت نہیں ملے گی اس لیے دیکھ ابھی تجھے سمجھنے کا موقع ہے ابھی کئی سہاگ تڑپ رہے ہیں کئی بچے تڑپ رہے ہیں ایک آدمی ایک گھرانے سے اگر وہ جیل کو جاتا ہے پورا خاندان دہل جاتا ہے ہمیں ان جو ہے قیدیوں کو چھڑانا ہے ہمیں مظلوموں کو ان کا حق دلانا ہے ہمیں ظالم کا پنجہ بڑونا ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ منظر دیکھنا ہے کہ جس کو میرے آقا نے فرمایا لائب کا اللہ زہری لرف بیت تو ولا ولا اللہ خل اللہ کلیمت السلام آخا آپ نے سچ فرمایا کہ کچے پکے گھر کے اندر آپ کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا اے اے آخا ہم اختلاف کے اندر پھنس گئے ہم مسلک کے جھگڑوں کے اندر پھنس گئے ہم اس امریکہ کی سازش کا شکار ہو گئے ہم یہود و نصارہ کی سازش کا شکار ہو گئے اے آخا ہم توبہ کرتے ہیں اے آسمان کے وہ فرشتوں جو دینی مجلس کے اندر پر پھیلائے ہوئے ہو اے آسمان تو آج کے بعد ہمارے اختلاف کو نہیں دیکھے گا ہم میں اتحاد دیکھے گا ہم میں اتفاق دیکھے گا ہم میں نبی کی تباہ دیکھے گا ہم میں بڑوں کا اکرام دیکھے گا ہم میں بڑوں کا احترام دیکھے گا ہم ایک دوسرے کی پگڑی آج کے بعد نہیں اچھالیں گے ہم ڈٹ کر ایک ہو کر وقت کے فرعون کا مقابلہ کریں گے وقت کے دجال کا مقابلہ کریں گے ہم دیکھیں گے اپنے آنکھوں کے سامنے یہودیت کو مٹتا ہوا ہم دیکھیں گے عیسائیت کو مٹتا ہوا ہم دیکھیں گے کفر اور شرک کو مٹتا ہوا ہم دیکھیں گے ایمان کے اسلام کے علم کو فضاؤں کے اندر لہراتا ہوا ہم بیٹھ کو ہاؤس کے اندر اذان کی آواز سننا چاہتے ہیں ہم بابری مسجد کو دوبارہ سجدوں سے آباد کرنا چاہتے ہیں ہم بیت المقدس کے اندر ناپاک یہود و نصارہ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں اسرائیل تیری موت آ چکی ہے امریکہ تیری بربادی آ چکی ہے کفر و شرک تم اپنے بد انجام پر پہنچ چکے ہو ہم جاگ چکے ہیں ہماری لڑائیاں ختم ہو چکی ہے ہمارے جھگڑے ختم ہو چکے ہیں تم مزید تم جو ہے ہمیں لڑائیوں کے اندر جھگڑوں کے اندر مبتلا نہیں کر سکتے ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک یہودی ایک جو ہے چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا ایک مسلمان اس چٹان کے سامنے سے جائے گا تو پھر وہ چٹان چیخ کر کہے گی ارے مسلمان بھیا کیا اس یہودی کا گلا نہیں کاٹے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھری لے آ کر اس چھپے ہوئے یہودی کتے کا گلا کاٹے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سمندر میں آگ لگ سکتی ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے میرے محبوب کی بات میرے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتی انتظار ہے قرآن کی طرف آنے کا انتظار ہے حدیث کی طرف آنے کا آجا میرے بھائی دیکھ دیکھ روزے متحرہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے دیکھ اللہ کا کعبہ ترس رہا ہے دیکھ صفا اور مروا تیرا منتظر ہے اے حرم کے تاجمان اے کابے کے محافظ اے اسلام کے چوکی دار بانٹنے کے لیے آیا تھا تو ہادی بن کر آیا تھا تو معلم بن کر آیا تھا کون سے جھگڑوں کے اندر مبتلا ہو گیا گیا اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کے دامن میں حدیث کے دامن میں اولیاء کے دامن میں فقہ کے کے دامن دامن میں میں دیکھ یہ چاندنی بہت دن تک چمکنے والی نہیں ہے یہ گھوٹالے کا سودا ہے حقیقی جو سرمایہ ہے کامیابی کا وہ اللہ کے قرآن میں اور نبی کی روایتوں میں ہے اس لیے میرے بھائی توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے دیکھ تجھ میں کوئی محمد بن قاسم بن کر کھڑا ہوگا دیکھ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ میں کوئی ٹیپو سلطان کھڑا ہوگا دیکھ دیکھ رہا ہوں محمود غزل بھی تجھ میں موجود ہے تیری اولاد کے اندر ماس اور واپس موجود ہے تیری نسلوں کے اندر حضرت سفیہ کی کثرتوں کو دیکھ رہا ہوں تیری خواتین کے اندر حضرت اسما کے جوہر کو حضرت زلیرہ کی قربانی کو دیکھ رہا ہوں مایوسی کی کوئی بات نہیں جگ جا جگ جا اٹھ جا تو اٹھ جا تیرے اندر شجاعت کے جوہر تیرے اندر صداقت کے جوہر تیرے اندر عدالت کے جوہر ہیں اس امریکی کتوں نے ان پر غبار ڈال دیا ہے اگر ان کو تو چمکا دے گا میرے رب کی قسم کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا انا فتح نہ لکا فتح مبینہ نسر من اللہ و فتح قریب جگ جا کامیابی ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے جگ جا و فیقون الدین للہ انتظار کر رہا ہے اختلاف کو چھوڑ دے ان اخوا بن کر پکا سچا مومن بن جا اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کے مقصد کو قبول فرمائے یہاں کے اتحاد اور اتفاق کو اللہ تبارک تعالیٰ تا قیامت باقی رکھے اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمارے بھائی جو غلط فہمی کا شکار ہیں راہ راست سے ہٹ چکے ہیں مولا اگر یہ لوگ بھی قیامت کے دن تیرے آقا کے ہاتھوں حوث سے میں محروم ہوں گے آخا کے دل کو دکھ ہوگا یہ لوگ بھی کل سراط پر کٹ کر گریں گے آخا کے دل کو دکھ ہوگا مولا ہدایت کی بھی مانگتے ہیں مولا ان کو ہدایت دے دے اے اللہ ان کو سراط مستقیم پر چلا دے اولیاء کے منہج پر چلا دے اسلاف کے منحج پر چلا دے مولا غلط فہمیاں دور کر کر اے اللہ دلوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرما دے آمین واقع الحمد للہ رب العالمین حضرات ہم بنگلور سے آئے ہیں تو کچھ مختلف عنوانات کے بیانات کی سیڑھیاں بھی یہاں لائے ہوئے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان سیڑھیوں کو خرید کر جائیں اور اپنے گھروں کے اندر اس کو بجائیں کون سی بات سے اللہ تعالیٰ کس کو کب ہدایت دے دے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا کاروائی آپ کی